ہمارے سامنے تشریف آ رہے ہیں اس لیے تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں وہ سامنے بیٹھ جائے اور حضرت کے بیان سے ہم سب بارہ بجے آئے گی بجلی یہ بجلیٹ بند کر کے فین پنکھا وغیرہ کچھ کرنا وہ تکلیف ہوتی ہے مجھے تو نہیں ہو پاتا وہ کیا ہے کولر ہے کہہ رہے ہیں کہ بجلی نہیں لیکن وہ اس سے چلے گا کہ نہیں چلے گا اچھا، نہیں چلے گا پنکھا تو چلے گا ایک بتی ختم کر کے پنکھا چلا سکتے ہیں نا ارے بھائی یہ پیچھے کا پردہ اٹھوا دو حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ ذرا جب تک ہوا نہیں ہو تو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 قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین نظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معذر نے گرام زبانی کی رفتار کے ساتھ جیسے ہر چیز فتنے سے متاثر ہوئی ہے سرور قونین آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا موسلا دار برسات کی طرح بارش کے قطروں کی طرح فتنے آئیں گے اور ان فتنوں میں ایسا گھرے گا انسان کہ زندہ آدمی قبر پر ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ کاش میں اس قبر کے اندر ہوتا ان فتنوں سے جہاں ہر طبقہ متاثر ہوا ہے یہ دینی جلسے اور جلوس اور یہ اجتماع بھی ان سے بچ نہ سکے بنیاد پر ان کو کیا جاتا ہو سننے سنانے کے لیے عمل کرنے کے لیے ورنہ ٹیسٹ میچ کی طرح رات بھر مقررین کوئی ہنساتا ہے کوئی رلاتا ہے کوئی گویے کی طرح گاتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسی اجتماع والی رات ہی کے بعد جو فجر آتی ہے اور عام مسلی جو فجر پڑھنے والے وہ فجر سے غائب پوچھا جاتا ہے کیوں کہتے ہیں کہ دو بجے تک ڈھائی بجے تک یہ جلسہ چل رہا تھا اس کے سکتے میں اور برکت میں فجر غائب ہو گئی اور اس کے بعد فٹ پاتوں پر چائے کی دکانوں پر پان کے ٹھیلوں پر کامنٹری چلتی ہے تجزیہ کیا جاتا ہے فلا مقرر کی تقریر کیسے تھی کس نے سینچری بنائی کس نے کتنے وکٹ لیے کس کی فیلڈنگ کیسے تھی آج دین کے نام پر یہ منعقد ہونے والے جلسے ان فتنوں سے متاثر ہو چکے ہیں دیر رات گئے تک ان جلسوں کا کرنا کرانا ایک حد تک خلاف سنت بھی معلوم ہوتا ہے اور جب ان کی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹ رہی ہو اور جو تحجد کا پابند ہو اور اس کی تحجد چھوٹ رہی ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسے بجائے نفع کے نقصان پہنچا رہے ہیں ان جلسوں میں اسلامی معاشرے کا عنوان ہو سیرت طیبہ کا عظمت قرآن کانفرنس ہو یا عظمت صحابہ کوئی عنوان ایسا نہیں رہا پچھنا نہیں رہا کہ علماء کرام نے اس پر بات نہ کی ہو روشنی نہ ڈالی ہو میں ان عنوانات پر جن پر بات کی گئی ہے ہٹ کر آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اسٹیج سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آنکھوں پر دھوکے کا جو اینک چڑھا ہوا ہے منافقت کی جو چال ہے اور دو رنگی مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے کہ مسجد میں مسلمان نظر آتا ہے اور جیسے کہ حضرت والا نے فرمایا معاشرے کی کئی جھلکیوں کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ دیندار جو اپنے آپ کو باشرہ کہتا ہے داڑھی والا کہتا ہے حاجی کہتا ہے مسجد کا ذمہ دار مدرسے کا ٹرسٹی اس کی شادی بیاہ کی حالت کیا یہ منافقت نہیں ہے کیا دین مسجد کے چار ستونوں سے باندھ دیا گیا کیا دین شب برات شب قدر اور رمضان کی تاخراتوں تک محدود کر دیا گیا کیا دین دینی اجتماع تک محدود کر دیا گیا کیا ہو جاتا ہے ایک آقا کے غلام کو جب تاجرانہ حیثیت سے وہ دکان میں بیٹھتا ہے کیا وہ یہودی بن جاتا ہے کیا وہ عیسائی بن جاتا ہے کیا وہ یہ کہتا ہے کہ کافر کے نطفے سے میں پیدا ہوا اور مسجد میں گیا مسلمان کے نطفے سے پیدا ہوا دینی اجتماع میں گیا چلے میں گیا میں مسلمان کے نطفے سے پیدا ہوا شادی بیاہ میں گیا یہودی اور عیسائی نطفے سے پیدا ہوا یہی تو چال تھی منافقوں کی ادا لق الدینہ آمن کالو آمنا و ادا خلو الا شیاتی نہیں کالو امنا کم حالات دیکھتے چڑھتے سورج کی پوجا کرتے مسجد میں جاتے مسلمان ہو جاتے اجتماع میں جاتے مسلمان ہو جاتے احرام پہنتے لبئی اللہ لبئی کہتے رمضان آتا اللہ حسوم و غد اللہ کا کہتے اور افطاری کے دسترخوان پر اللہ لکا سم تو کہتے اور الیکشن کا سیزن آتا ایمان پچاس تکوں میں بکتا اور زمین سو روپے میں بکتا اور وہ پارٹیاں جو اسلام مسلمان دشمن ہیں جنہوں نے ہماری ماں اور بہنوں کی آبروں کو لوٹا اور جنہوں نے مسجدوں کو اور تاراج کیا مدرسوں کے وجود کو ختم کیا آج کیا سلوک کیا جا رہا ہے الیکشن کے اندر کیا مسلمان ایسی پارٹیوں کا ساتھ نہیں دے رہا کہاں گئے اس کی تحد اس کا حاجی ہونا کہاں گیا اس کا مسجد کا متولی ہونا اور مدرسے کا ٹرسٹی ہونا کہاں گیا لگتا ہے اس ماحول کے اندر مرد حسن بصری نظر آتا ہے اور عورت ہر عورت رابیہ بصریہ نظر آتی ہے اور شادی خانے میں چلے جاؤ ہر ایک بدکاری کے اندر بدماشی کے اندر بے حیائی کا ریکارڈ توڑنا چاہتا ہے کیا اللہ وہاں نہیں تھا نہ اکرب من حبی الورید یہ جو کلام پاک کے اندر کہا گیا کیا یہ جھوٹی بات ہے یہ غلط بات ہے اور یہ بات صرف مسجدوں تک اور دینی اجتماع تک محدود ہے یہ کیا عقیدہ بنا رکھا ہے مسلمانوں یہ کیا سوچ بنا رکھی ہے اور یہ کیا سمجھ بنا رکھی ہے کب تک رہو گے کب تک تباہ تاراج ہوتے رہو گے کیا حیثیت تھی تمہاری اور آج کیا حیثیت اور کیا مقام ہے دنیا میں سوچو تو صحیح میں کوئی مکی زندگی کا گوشا مدنی زندگی کا گوشہ ہجرت کا واقعہ میراج کا واقعہ تائف کا واقعہ میں لے کر نہیں آیا ہوں علماء کرام نے جتنی روشنیاں ڈالنی تھی اتنے انہوں نے ڈال دی اصلاح معاشرہ پر جو کہنا تھا پردے پر جو کہنا تھا داڑھی پر جو کہنا تھا حلال و حرام پر جو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا آج میں آپ کی آنکھوں کے سامنے آنکھوں پر جو منافقت کا چشمہ لگا ہوا ہے یہودیت کی چال جو چل رہا ہے آج کا مسلمان اسے بے نقاب کرنے کے لیے آیا ہو کہ مسلمان آج تیری حیثیت کیا ہے فلسطین کے اندر افغانستان کے اندر عراق کے اندر بغداد کے اندر اور خود ہندوستان کے اندر اور گجرات کے اندر اور کافر تیرے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتا ہے مشرق تیرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہے یہود و نصارہ جن کو ضروریت علیہم الزلت والمسکنہ وضعو بغضب من اللہ یہ پیغمبروں کے قاتل یہ وہ کہ جن کے چہروں کو بندروں کے چہرے اللہ نے بنا دیے ہمیشہ کی ذلت ہمیشہ کی لانت اور ہمیشہ کی اللہ کے غضب کا تو جن کے گلے کے اندر پڑا ہوا ہے اور ہر مسلمان وہ شافی ہو حنفی ہو دیوبندی ہو بریلوی ہو بڑا ہو چھوٹا ہو مرد ہو عورت ہو عربی ہو اجمی ہو سورہ فاتحہ کے بغیر انفرادی یا اجتماعی نماز ہو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی اور سورہ فاتحہ پڑھ کر ان پر اللہ کی لانت کی دعا کرتا ہے اللہ کے غضب کی دعا کرتا ہے اور ان کے گمراہ ہونے کا اقرار کرتا ہے اس دن اسرات المستقیم علیہم غیر مقزوبی علیہم والا یہ مقزوب اور ظالین کے طریقے پر نہ چلانا صحابہ کرام نے پوچھا کیا یہ نسارا آخا نے فرمایا یہ نہیں تو اور کون ہو سکتے ہیں ہر نماز کے اندر ان کا تذکرہ ہر صورت کے اندر ان کا تذکرہ ہر رکاب کے اندر ان کا تذکرہ کہ یہ کہہ کر اللہ کے غضب کا شکار ہے آج یہ تیرے چہرے آج یہ تیرا کلچر آج یہ تیرا لباس آج یہ تیری تمدن آج یہ تیری معاشرت کیا گھر گھر سنیما کا اڈا نہیں بنا ہوا ہے رنڈیوں کا ناچ نہیں چل رہا ہے مسلمان کرکٹ کا دیوانہ نہیں ہے سور کھانے والوں کا کتے کھانے والوں کا شراب پینے والوں کا زانیہ اور زانی اربتکار حرام زادوں کے پیچھے کیا آج کا نوجوان پیچھے نہیں لگا ہوا ہے کیا ہے آج حالت مسلمان کی گھر گھر کیا صورت حال ہے معاشرت کیا ہے انفرادی زندگی اجتماعی زندگی مسلمان اپنے آپ کو پہچان اپنا مقام کیا تھا قرآن تجھے کیا کہتا ہے حدیث تجھے کیا کہتی ہے اللہ تجھے کیا کہتا ہے مسلمان ایسے تو نہیں پیدا ہو گیا زمین سے تو نکل نہیں گیا آسمان سے تو نہیں ٹپک گیا کسی درخت سے پھل کی طرح تجھے نہیں توڑا گیا میرے آقا نے تجھے مانگ کر لیا ہے میرے آقا نے تجھے طلب کر کر لیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ایک لاکھ سے زائد پیغمبروں کو دنیا کے اندر بھیجا تو ان پیغمبروں نے جیسے میرے اور تیرے آقا کی شان نرالی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے صحابہ کی شان بھی نرالی ہے آپ پر نازل کردہ کتاب کی شان بھی نرالی ہے آپ کو جو امت دی گئی اس امت کی شان بھی نرالی ہے آپ کی ماں بھی نرالی ہے آپ کا باپ بھی نرالا ہے آپ جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کی خصوصیات بھی نرالی ہے آپ جس شہر کے اندر ہجرت کر کر گئے وہ شہر بھی نرالا ہے آپ نے جس اونٹنی پر سواری کی وہ اونٹنی کائنات کی اونٹنیوں میں قیمتی اونٹنی ہے آپ نے جس کچر پر سواری کی اور جس گدھے پر سواری کی کائنات کے اندر اس کا الگ مقام ہو گیا آپ نے جس غار کے اندر پرا لی اللہ نے اس کا مقام الگ کر دیا آپ نے جس پہاڑ سے محبت کی اللہ نے اس کا درجہ بلند کر دیا آپ کی ازواج متحرہ نسل انسانی کے اندر بنو آدم کے اندر آدم علیہ السلاط وسلام سے لے کر قیامت تک آنے والی عورتوں کے اندر اللہ نے طاہرہ متحرہ پاکیزہ بیویاں ہماری ماؤں کے لیے آپ کی زوجیت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے منتخب فرمایا آپ کی ہر ادا نرالی ہے آپ کی آنکھیں نرالی آپ کے چلنے کا ڈھنگ نرالا آپ کے بولنے کا ڈھنگ نرالا آپ کی عبادت نرالی آپ کا روزہ نرالا آپ کی معاشرت نرالی ایسے ہی آپ کی امت الگ خصوصیات کی حامل ہے یہ بنو اسرائیل کی طرح نہیں ہے یہ یہود کی طرح نہیں ہے یہ عیسائیوں کی طرح نہیں ہے اے منڈانے والے ہجڑے تجھے کیا پتا تجھے کیا پتا کہ آئینے میں دیکھ کر تو نہیں معلوم کر سکتا کہ یہودی پڑا ہے نصرانی کی اولاد ہے کفر کے نسخے سے اور مشرق کے نسخے سے پیدا ہوا ہے یا آقا کا غلام ہے تجھے پتا نہیں اس امت کا مقام کیا ہے اس امت کا درجہ کیا ہے یہ پتا پچھلے نبیوں کو جب معلوم ہوا پچھلے رسولوں کو جب معلوم ہوا ان نبیوں نے ان رسولوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ ہماری نبوت لے لیجئے ہماری رسالت لے لیجئے ہماری توریت لے لیجئے ہماری انجیل لے لیجئے اور بدلے کے اندر ہمیں آقا کا غلام بنا دیجئے آقا کی غلامی میں آنے کے لیے نبوت کی قربانی دی رسالت کی قربانی دی اور نازل کردہ کتاب واپس کر کر میں اور آپ جس مقام میں ہیں اس مقام میں آنے کے لیے پیغمبروں نے دعائیں کی پیغمبروں نے اللہ سے مانگا کسی پیغمبر کی دعا قبول نہیں ہوئی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلاط وسلام کی دعا کو قبول کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئیں گے تیرا اور میرا مقام کیا ہے قرآن نے تجھے قیر امت کا لقب دیا کہا کہ امتوں میں بہترین امت قرآن نے تجھے امت وسط کا لقب دیا قیامت کے دن پیغمبروں کے حق میں تو گواہ بنے گا دنیا میں آخر میں آیا اور جنت میں سب سے پہلے جانے والوں میں تو ہوگا تجھے معلوم نہیں داڑھی مڈانے والے نماز کو چھوڑنے والے نبی کی سنتوں کے جنازے نکالنے والے عورت کو بے پردہ کر کر رنڈیوں کا حلیہ دینے والے تجھے پتا نہیں کہ آقا کی امت کا مقام کیا ہے آقا کی امت کا درجہ کیا ہے آقا کی امت کے فضائل کیا ہیں آقا کی امت کے خصوصیات کیا ہیں ایک روایت ہے اگرچہ کے روایت کے بارے میں محدثین کرام نے کلام کیا ہے لیکن ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ فضائل کے اندر ضعیف روایت بھی معتبر ہے ایک مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ سلاط وسلام کو فرمایا کہ اے جبرائیل آپ سجدے میں چلے جاؤ یہ کون ہے یہ سید الملائی کا ہے فرشتوں کے سردار ہیں یہ کون ہے جبرائیل جو اللہ کے پیغام کو پیغمبروں کے پاس لایا کرتے تھے اللہ کی کتابوں کو لایا کرتے تھے اور یاد رکھیے گا میں عبادت کروں آپ عبادت کریں میں نماز پڑھوں آپ نماز پڑھیں ریاکاری دکھاوا اور ہزاروں قسم کے امکانات ہو سکتے ہیں اور عبادت کرنے کے بعد ایک احتمال باقی رہتا ہے اللہ قبول بھی کر سکتا ہے اور اللہ رد بھی کر سکتا ہے لیکن فرشتے وہ لا یاسون اللہ ما امرہم مرون اللہ فرماتے ہیں چاہ کر بھی یہ نافرمانی نہیں کر سکتے ان کا سجدہ بھی مخلصانہ ان کا رکو بھی مخلصانہ ان کی تصویر کے اندر بھی خلوص ان کی تحمید اور تقدیش کے اندر بھی خلوص کوئی ریاکاری نہیں اور گناہ کرنا چاہے ہرگز گناہ بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل آئیے اللہ کے عرش کے پاس آئے سجدے میں گئے علماء نے لکھا ستر ہزار سال تک سجدے میں گرے رہے اگر قیامت کے ہو آخرت کے وہ تو کروڑوں اربوں خربے ہوں گے اور دنیا کے ہو یہ ستر ہزار سال کیا کم ہے مجھے کیا عمر ملتی ہے تجھے کیا عمر ملتی ہے کون کتنی عمر گزارتا ہے ستر ہزار سال سجدے کے اندر گرے رہے اور جب سر اٹھایا ستر ہزار سال بیت گئے اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا اے جبرائیل آپ کو کیسے لگ رہا ہے فرمایا اے اللہ ایسا لگتا ہے ایسا سجدہ اب تک تیری مخلوق کے اندر کسی نے کیا نہیں اور شاید قیامت تک کوئی اتنا مخلصانہ اور اتنا لمبا سجدہ تیرے دربار میں کوئی کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل میں دنیا قائم کروں گا آباد کروں گا پیغمبروں کا سلسلہ قائم کروں گا آدم علیہ السلام کو پیدا کروں گا اور ان کی نسل کو بڑھاؤں گا سوالات پیغمبروں کو بھیجوں گا آخر کے اندر ایک پیغمبر آئیں گے وہ میرے محبوب ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل تیرا یہ سجدہ کسی پیغمبر کے سجدے کے برابر نہیں کسی ولی اور کسی قطب اور کسی ابدال اور کسی شہید کی بات نہیں بلکہ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائیں گے ان کی امت کے اندر کوئی بڑا ولی نہیں پرہزگار نہیں قطب نہیں ابدال نہیں شہید نہیں محدث نہیں مفسر نہیں فرمایا ایک ادنا درجے کا امتی گنہگار ایک پل کے لیے میرے حضور سجدہ کرے گا اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ سبحانہ ربی اللہ کہے گا اے جبرائیل میری عزت و جلالت کی قسم تیرے ستر ہزار سال کے سجدے کے مقابلے میں امت محمدیہ کے ادنا فرق کا وہ سجدہ جو اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ سبحانہ ربی اللہ کہا اس کا سجدہ میری عزت و جلالت کی قسم تیرے سجدے کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے تو نہیں جانتا تو نہیں جانتا داڑھی مڈانے والے دنیا کے پجاری دولت کے پجاری بیوی کے غلام اولاد کے غلام دنیا کی محبت نے تجھے تباہ کر کے رکھ دیا برباد کر کے رکھ دیا غارت کر کے رکھ دیا تو نہیں جانتا اور جس دن سے تو نے اپنے مقام کو بھلا دیا اپنی اوقات کو بھلا دیا حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ میری امت کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا کہ دشمن جیسے کوئی آدمی بھوکا دسترخان پر ٹوٹ پڑتا ہے ایسے ٹوٹ پڑیں گے صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد نہیں ہوگی کیا وہ اقلیت میں ہوں گے اکثریت میں نہیں ہوں گے آخا نے فرمایا بہت بڑی تعداد ہوگی لیکن ان کی حیثیت یہ ہوگی کہ جیسے بہتے پانی کے اندر تنکے کی حیثیت ہوتی ہے پانی بہ رہا اور ایک تنکا ہے اس کو پانی کھڈے میں گرتا ہے تو تنکا وہاں جا رہا ہے دائیں تو دائیں بائیں تو بائیں پانی رک رہا ہے تو تنکا بھی رک گیا آج کیا حیثیت ہے مسلمانوں کیا حیثیت ہے یہ امریکہ یہ برطانیہ یہ یہودی کتے یہ عیسائی پلے یہ جانوروں کا پیشاب پینے والی قوم یہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر معبودان باطلا بنا کر پوجا کرنے والی قوم آج ان میں ہمت کیسے آ گئی فاطمہ نام کی بچی کی آبرو لوٹنے کی عائشہ نام کی بچی کی آبرو لوٹنے کی ہمت کیسے ہو گئی کہ درگاہوں کے اندر بم ڈالے مسجدوں کے اندر بم ڈالے مدارس کو بدنام کرے داڑھی والوں کو بدنام کرے امام والے اور داڑی والوں کو دہشت گرد کہیں ہمت کیسے ہوئی ان کی حیثیت کیڑوں مکڑوں سے بدتر نہیں تھی ان کا مقام کیا تھا ان کا درجہ کیا تھا ایک مکڑی کا جالا اپنے اندر طاقت رکھتا ہے ایک چونٹی اپنے اندر طاقت رکھتی ہے اللہ کی طاقت کے سامنے اللہ کی ربوبیت کے سامنے اللہ کی قدرت کے سامنے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ایک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر ان کی طاقت نہیں ہے ان کی قوت نہیں ہے یہ دنیا بھر کی سائنس اور ٹیکنالوجی لے لیں یہ دنیا بھر کے اندر مٹی کو بارود بنا دے اور پتھر کو آئٹم بنا دے میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ اللہ کا قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ نبی کی وراثت جو ہمارے پاس ہے اللہ کا کعبہ جو ہمارے پاس ہے نبی کے روزے کی جالی جو ہمارے پاس ہے اللہ کا حضرت جو ہمارے پاس ہے صفا ہمارے پاس ہے مروا ہمارے پاس ہے ارفات ہمارے پاس ہے مینا ہمارے پاس ہے مزدلفہ ہمارے پاس ہے گمبد قدرا ہمارے پاس ہے جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ ہمارے پاس ہے مسجد نبوی ہمارے پاس ہے جنت البقی ہمارے پاس ہے وضو کا لوٹا ہمارے پاس ہے تجویح ہے فاطمی ہمارے پاس ہے افضل الزکر کلیم طیبہ ہمارے پاس ہے دعا کا ہتھیار بد دعا کا ہتھیار ہمارے پاس ہے درود پاک ہمارے پاس ہے سلاط الحاجت ہمارے پاس ہے مسلح ہمارے پاس ہے ممبر ہمارے پاس ہے محراب ہمارے پاس ہے کلام پاک کی سات منزلیں ہمارے پاس ہیں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آئے تھے ہمارے پاس ہیں یہ کافر کیا حیثیت رکھتا ہے الف لام میم جس کا معنی کوئی نہیں جانتا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم کعبے کو چھوڑ کر مدین طیبہ کو چھوڑ کر حرمین کو چھوڑ کر کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو پچاسی آیتوں کو چھوڑ کر سیاسٹھ آیتوں کو چھوڑ کر صرف ایک تاہا جس کا معنی معلوم نہیں ایک حامیم ایک الف لام میم وہ طاقت کو ہم پہچان لے وہ قوت کو ہم پہچان لے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم وائٹ ہاؤس کے اندر کلم طیبہ کا پرچم ہم لہرا سکتے ہیں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم کافر ہمارے غلام ہوں گے یہود و نصارہ ہمارے گھروں کے ٹائلٹ اور بیت الخلا کو صاف کیا کریں گے مسلمانوں اتنی بڑی طاقت اللہ کی نصرت اللہ کی مدد اللہ کا قرآن اور نبی کی وراثت کو رکھ کر مایوسی کی زندگی گزارتے ہو ہم اقلیت میں ہیں حکومت ہماری نہیں سنتی ہوم منسٹر ہمارا نہیں سنتا مسجد بنانے پر پابندی مدرسہ بنانے پر پابندی مسجد ہماری گئی مدرسہ ہمارا گیا نوجوان ہمارا گیا عزتیں ہماری لٹی دکان ہمارا جلایا گیا مکان ہمارا جلایا گیا بتاؤ حیدرآباد کی مکہ مسجد کس کے باپ کی میراث ہے مالی گاؤں کی جامع مسجد کس کے دادا کی میراث ہے دلی کی جامع مسجد اجمیر کی درگاہ کس کے باپ کی میراث ہے جو مسلمان اپنی درگاہوں کے اندر اپنی مسجدوں کے اندر جوتا سمیت نہیں جاتا چپل پہن کر نہیں جاتا ناپاکی کی حالت میں نہیں جاتا وہ گانے کی آواز کو برداشت نہیں کرتا وہ موبائل کے رنگ ٹون کو برداشت نہیں کرتا وہ چاہے ڈیڑھ ان کی مسجد ہو یا سونے اور چاندی سے بنی ہوئی مسجد ہو کون سی مسجد ہے کہ جس مسجد کے اندر یہ تحریر نہیں لکھی گئی کہ موبائل کا سوئچ آف کر دو ہم اس درجے اکرام اور احترام کرتے ہیں کہ موبائل کے رنگ ٹون کو برداشت نہیں کرتے کیا مسلمان جہاں موبائل کے رنگ ٹون کو برداشت نہیں کرتا جوتا اور چپل نہیں لے جاتا ایک گیا گزرا جو سور اور کتے کے نطفے سے بھی اگر پیدا ہو میرے خیال میں وہ مسجد کے اندر بم دھماکہ نہیں کرے گا مسجدیں ہماری گئی درگاہ ہماری گئی گجرات ہمارا گیا بلگام ہمارا گیا مراد آباد ہمارا گیا میرٹ ہمارا گیا ملیانا ہمارا گیا اور جمشید پور ہمارا گیا مستقل انیس سو سینتالیس سے لے کر اب تک نہ جانے کتنا پانی کی طرح ہمارے آباد دار ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے خون کو بہایا گیا پھر اس کے اوپر مزید ترا یہ کہ ہم دہشت گرد ہیں ہم پڑوس ملک کے حامی ہیں اور ملک کے غدار ہیں ملک کے غدار جو نقلی دوائیاں بنا کر جان کا سودا کرنے والے ملک کے غدار جو نقلی چیزوں کو بنا کر لوگوں کو دھوکہ دینے والے ملک کے غدار پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ووٹ فروخت کرنے والے ایمان بیچنے والے پارٹی دل بدل کرنے والے اور قوم کو ہلاکت اور بربادی کے اندر ڈالنے والے ملک کے غدار جنہوں نے زمین کا گھٹالا کیا ملک کے غدار جنہوں نے شکر کا گھٹالا کیا ملک کے غدار جنہوں نے معصوم جانوروں کے چارے کا گھٹالا کیا ملک کے غدار جنہوں نے کارگل کی جنگ کے اندر فوجیوں کے خون اور فوجیوں کے تابوت کا گھٹالا کیا ملک کے غدار جنہوں نے کارگل کے شہیدوں کے لیے بامبے کے اندر جب ایک بلڈنگ تعمیر کی گئی تو ان کو ان بیواؤں کا حق مار کر اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے ان کو الاٹ کیا ملک کے غدار جو ٹیشنوں کو بند سے اڑاتے ہیں ملک کے غدار جو لائٹوں کو پھوڑتے ہیں آئے دن ہڑتال کرتے ہیں بند بناتے ہیں ملک کے غدار جو ٹریک جو ہے ریلوے ٹریک کو اور پٹریوں کو کھاڑتے ہیں اور وہاں پر بمباری کرتے ہیں ہم نے کیا کیا آج تک کسی مدرسے کے طالب علم میں کہیں اسٹیٹ کیا ہو کہیں اسٹیٹ لائٹ کو پھوڑا ہو کہیں احتجاج کیا ہو کہیں بس پر پتھراؤ کیا ہو ہم نے امن کا پیغام دیا ہم نے شانتی کا پیغام دیا وہ عورت جو اپنے پتی کے ساتھ ستی ہو جایا کرتی تھی جل کر خاک ہو جایا کرتی تھی ہم نے بتایا یہ ماں بنے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے یہ بیٹی بنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے یہ بہن بنے بھائی کی عزت اور آبرو بچانے کا ذریعہ ہے اور یہ بیوی بنے اپنے شوہر کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے اس ملک کے اندر بھاؤ تھا اس ملک کے اندر فرقہ پرستی تھی اور شودر برہمن ایسے فرقے تھے ایک دوسرے کے سائے کو برداشت نہیں کرتے تھے ہم نے بتایا کہ کل کم بنی آدم و آدم من تراب لا وافذین ولا لیا جمین اللہ عربی گارے گولے کالے میں اور گوڑے میں عربی میں اجبی میں دیسی میں پردیسی میں امیر میں غریب میں کوئی فرق نہیں ہم نے انسانیت کا درج دیا ہم نے اخلاق کا درج دیا آج بھی لاکھوں کروڑوں جو ہے ہمارے مکاتب اور مدارس ہیں ان پر کوئی پہرا ان پر کوئی واچ مین ان پر کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں اے دنیا کے کتوں جو فرقہ پرستی کا چشمہ لگائے ہو چوبیس گھنٹوں میں بارہ مہینوں میں ہفتے کے سات دنوں میں اراؤنڈ دا کلاک گھڑی کے چلتے ہوئے وقت کے اندر کبھی بھی ان مدرسوں کے اندر آ کر معائنہ کرو کہ یہ مدرسے کیا پیغام دیتے ہیں یہ داڑھی والے کیا سکھاتے ہیں یہ ملا کیا درد دیتے ہیں اس ملک کے اندر ہم نے آزادی کا بگل بجایا میرے رب کی و جلالت کی قسم نہ گاندھی کو پتا تھا نہ نہرو کو پتا تھا نہ ان کے باپ کو پتا تھا اگر شیخ الاسلام پیدا نہ ہوا ہوتا اگر شیخ الہند پیدا نہ ہوا ہوتا اگر شاہ عبد العزیز فتوا نہ دیا ہوتا اگر انار کے درخت کے نیچے دو محبود نہ پیدا ہوتے اگر دارلوم فاسی نانتوی قائم نہ کرتا اگر امداد اللہ مہاجر مکی حضرت تھانوی حضرت رشید احمد گنگوہی رحیم اللہ تعالی تحریک آزادی نہ چلاتے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم دلی سے لے کر میرٹ تک ہر درخت اگر آج بول سکتا ہے اگر کوئی ایسی سائنس آئے اگر کوئی ایسی ٹیکنالوجی آئے کہ درخت بولنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلاط وسلام کا سافٹ ویئر آ جائے اور درخت بولنے لگے یہ درخت کہے گا اور یہ درخت بولے گا کہ بھائی کہ ان درختوں کے اندر ایک ایک عالم کی لاش ہے آج شاملی کا میدان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں خنزیروں کے کھانوں کے اندر علماء کو ڈال کر ان کی بیویوں کے سامنے ان کے بچوں کے سامنے ان کے اولاد کے سامنے اور اس کے پریوار کے سامنے زندہ جلا دیا گیا اگر یہ قربانیاں ہم نہ دیتے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آج یہ ملک آزاد نہ ہوتا اس ملک کے لیے ہم نے جان دیا اس ملک کے لیے ہم نے قربانیاں دی اس ملک کے لیے ہم نے شاملی میدان کی تاریخ بنائی اس ملک کے لیے کالے پانی کے اندر ہم گئے اس ملک کے لیے پلاسی کی جنگ ہم نے لڑی اس ملک کے لیے ٹیپو سلطان شہید ہوا اس ملک کے لیے شاہ عبد العزیز نے فتوا دیا اور اس وقت سے لے کر آج تک ہم تو امن اور شانتی کی زندگی اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں ہم نے کسی مذہب کی کتاب کے ساتھ آج تک چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کیا ہم نے کسی معبودان باطلا کا ہم نے مذاق نہیں اڑایا ہم نے یہ آواز کیا کر رہا ہے ہم نے آواز والا مائک والا صحیح کرو گئی آج تک بتائیے کہ کسی ملا نے کسی مدرس نے اور کسی داڑھی والے نے کبھی جو ہے گیتا کی توہین کی ہو رامائن کی توہین کی ہو مہا بھارت کی توہین کی ہو کبھی ہم نے کچھ نہیں کیا پرانے شریف میں ہمیں ہم اس لیے نہیں کہ ہم تم سے ڈر کر یہ کام کر رہے ہیں قرآن شریف کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ولا تصب قصب اللہ فیصب اللہ بغیر علم کہ تم غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں کو گالیاں نہ دو الٹا کر بدلے میں وہ تمہیں گالیاں دے دیں گے ہم نے تعلیم الاسلام کے اندر لکھا کہ رام ہو سکتا ہے کہ اپنے وقت کا ہادی ہو گوتم بدھ ہو سکتا ہے اپنے وقت کا ہادی ہو ہم نے یہ پیغام دیا لیکن آج مسلمانوں اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے میں اگر ایسا میں کرا بات ختم کر دوں گا میں میں ذمہ دار نہیں نہیں اس سے نہیں وہ کم کر رہا ہو اس کو بڑھائیے تو جی، جی، کیا ہو گیا ملنے چھوٹ گیا کیا تار نہیں اس سے نہیں کہہ رہا کہ تار چھوٹ گیا بول رہا وہ جان دینے کا وقت آیا تو ہم نے دی مال دینے کا وقت آیا وہ شاید تار بار چھوٹ گئی ہاں جی ٹھیک جی۔ ہاں یہ مائی بول رہا ہے سادی متلی کہہ رہا ہوں آؤں بہت سارے اسٹیج کے پاس جلدی آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ملک کے لیے ہم نے بہت ساری قربانیاں دی اور دیتے آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آج جو سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا ہے آپ دیکھیے گا کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک جیلوں کے اندر تہار جیل کے اندر کتنے بے قصور مسلمان تڑپ رہے ہیں مر رہے ہیں سسک رہے ہیں اس الزام کے اندر اس کہ وہ مسلمان ہیں جبکہ اس ملک کے لیے ہم نے بہت کچھ دیا اور دے رہے ہیں آج بھی اپنے ذاتیات کے لیے دنیاوی معاملات کے لیے آپ اگر جائیں آفسوں کے اندر ہاسپٹل کے اندر سرکاری دفاتر کے اندر پولیس تھانے میں تو دیکھیے گا کہ کیا سلوک آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے اور کیا معاملہ آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے مسلمانوں میں یہ نہیں کہتا کہ کون سی پارٹی آنا چاہیے کون سی پارٹی نہیں آنا چاہیے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں نہ سیاست سے نہ پارلیمنٹ سے نہ ایم ایل اے سے نہ ایم پی سے نہ کسی کی وزارت سے نہ کسی کے کاؤنسلر ہونے سے نہ کسی کے الیکشن سے سوال یہ کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آج یہ کیا ہو گیا اور کہاں سے وہ کہاں چلی گئی کافر جو چاہتا ہے وہ کر رہا ہے یہودی جو چاہتا ہے وہ اپنے منصوبے کے اندر کامیاب ہے عیسائی جو چاہتا ہے وہ اپنے منصوبے کے اندر کامیاب ہے مدد اللہ فرماتے ہیں نصر من اللہ و پتھر قریب کہ مسلمانوں کے ساتھ مدد ہے اور فرماتے ہیں امنا لنن سر رسول اللہ آمنوا کہ ہم نبیوں کی مدد کرتے ہیں اور نبیوں کے ساتھ ساتھ رہنے والوں کی مدد کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم قرآن والوں کی مدد کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں بان تو پر تو مومنوں کی مدد کرتے ہیں مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں پھر یہ کیا ہو رہا ہے کہ کوئی ہم سے مسجد چھیننے کی بات کرتا ہے کوئی مدرسہ چھیننے کی بات کرتا ہے کوئی عزت چھیننے کی بات کرتا ہے کوئی آبرو چھیننے کی بات کرتا ہے اور صرف یہ کہ ہم بھی مانگتے رہ گئے ہیں کہ گورنر صاحب حکومت والوں ہمارے بھائی کو ہمارے عزیز کو آپ رہا کر دو اور جلد سے رہا کر دو کیا ہم دنیا میں بھکاری بن کر آئے تھے کیا دنیا میں ہم غیروں کے سامنے دامن پھیلانے والے بن کر آئے تھے اللہ نے ہمیں معلم بنا کر بھیجا اللہ نے ہمیں حادی بنا کر بھیجا اللہ نے ہمیں غیر امت بنا کر بھیجا مسلمانوں کافر تو کافر عیسائی تو عیسائی مشرق تو مشرق یہودی تو یہودی نسارا تو نسارا یہ تو اللہ کے دشمن ہیں اور یہ جہنم کے عذاب کا شکار ہیں یہ جہنم کا لہو پینے والے <coughs> جہنم کا پیپ پینے والے اور جہنم کا حسلیم پینے والے اور بغیر حساب و کتاب کے یہ جہنم کے اندر جانے والے نہ نبی کا دیدار کریں گے نہ اللہ کے عرب کے سائے میں آئیں گے نہ نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پئیں گے نہ یہ پل سراب کو پار کر کر پائیں گے ٹوٹ کر گر کر کتے کی طرح یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اور جہنم کے اندر چلے جائیں گے ان کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی رحمت پانے والوں میں اللہ کے عرض پر سایہ پانے والوں میں اور نبی کے ہاتھوں شفاعت کا پروانہ پانے والوں اور نبی کے ہاتھوں عہدے کا جام پانے والے اتنی ذلیل قوم اتنی بدتر قوم کبھی یہ بدر میں پٹ چکی ہے کبھی یہ عہد کے اندر پٹ چکی ہے کبھی یہ حنین کے اندر پٹ چکی ہے اور کبھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہواؤں کے عذاب سے دو چار کیا ہے کبھی پتھروں کے عذاب سے دو چار کیا ہے کبھی فکڑ فاخرے کے عذاب سے دو چار کیا ہے کبھی پانی کے عذاب سے دو چار کیا ہے اور کبھی بستیوں کے الٹنے کے عذاب سے دو چار کیا ہے اور ہم تو وہ ہیں کہ نبیوں نے سجدے میں جا کر ہمیں مانگا تھا ہم تو وہ ہیں کہ عرش میں اللہ کے حضور ہمارے حق میں دعا ہی کی تھی اللہ سے ہم سے مانگا تھا ہم تو وہ ہیں کہ نبی نے ہمارے لیے سجدوں میں جا کر ہدایت کی دعا مغفرت کی دعا اور اللہ کی رحمت کی دعا اللہ کے نبی ساتھ وسلم نے کی تھی اور اپنی بیویوں سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے نوازوں سے زیادہ اپنی زندگی سے زیادہ اللہ نے ہمیں چاہا تھا مسلمانوں آج کیا مقام پر ہم پہنچ چکے ہیں کیا اوقات ہماری ہو چکی ہے کہ آج ایک پوری دنیا کے اندر کسی عیسائی کے کتے پر گولی چلتی ہے اور کسی یہودی کے کتے پر بھی گولی چلتی ہے اور ان کے کسی جانور کو مار دیا جاتا ہے تو یہ ملکوں کے ملکوں کو تہذ تہذ کر دیتے ہیں نیک تو نابود کر دیتے ہیں اور دادر بولی کی طرح ہمیں کاٹ دیا جاتا ہے ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کو لوٹا جاتا ہے ہماری بہن کی حاملہ کی حالت کے اندر حالت حمل کے اندر پیٹ چاک کر کر اس کے حمل کو اڑا کر پھر سول کے اندر چڑھا کر کبھی اس ماں کے سامنے تڑپتے بلکتے اس بچے کو تیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے کبھی ماؤں کے گوچ سے بچوں کو چھین کر کڑھائیوں کے اندر ڈال کر کی یاد کو تازہ کرایا جاتا ہے مسلمانوں کیا ہم پٹنے کے لیے آئے تھے مسلمانوں کیا ہم اقلیت کا رونا رونے کے لیے آئے تھے مسلمانوں کیا ہم ادیا کے سامنے امن کی بھی مانگنے کے لیے آئے تھے مسلمانوں کیا ہم بھائیوں بہنوں کی جیلوں سے رہائی کی فرمائش کرنے کے لیے آئے تھے ہم ہاتھی بن کر نہیں آئے تھے ہم جو ہے حاتم تائی بن کر سخی بن کر نہیں آئے تھے کیا ہمارے ہاتھ دینے والے نہیں تھے کیا کبھی ہمارے ہاتھ لینے والے تھے مسلمانوں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ہمارے جسم پر ضرور پیمند لگے کپڑے تھے ضرور شیب ابھی طالب کی زندگی سے ہم گزرے ہیں تائف کے واقعے سے گزرے ہیں ضرور ہمارے پیٹوں پر پتھر باندھا گیا ضرور ہمارے گھروں کے اندر چراغ کے تیل کو ہم نے روٹی سے لگا کر کھایا لیکن میرے رب کی و جلالت کی قسم کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کوئی باز اور واپس ابو جہل کے سامنے معافی مانگتا ہوا نظر آ رہا ہو کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ ستارہ نے قریش کے سامنے حضرت بلال تڑپ رہے ہو سسک رہے ہو معافیا مانگ رہے ہو اقلیت کا رونا رو رہے ہو یقیناً ہم نے مار کھائی ہے ہم نے سلاخوں کے پیچھے ہم گئے ہیں حضرت یوسف کی سنت کو ہم نے زندہ کیا ہے ہم نے بھوک پری کی زندگی ہم نے ایک ایک حالت ایسی کہ ایک چادر کے اندر تین تین صحابہ بنا لیا کرتے تھے یقیناً یہ حالت تھی لیکن تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھو کہ آج آسمان کے فرشتے بھی ہمیں دیکھ کر روتے ہوں گے ہنستے ہوں گے زمین کی مخلوق بھی آج ہمارے کرتوتوں کو دیکھ کر ہمارے معاملات کو دیکھ کر وہ ہستی ہوگی کہ یا اللہ تیری وہ امت تیری وہ مخلوق جو تیرے محبوب کی امت ہے جو خیر امت تھی جو قرآن کی حامل ہے وہ قرآن جس کو آسمان نے اٹھانے سے ٹھکرا دیا وہ قرآن جو پہاڑوں نے اٹھانے سے ٹھکرا دیا وہ قرآن جو اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا ریزا ریزا ہو جاتا امنا انجنل امانتا ول اردی ول جیوال وہ مل رہا وہ اس منہا و ہمارا انسان ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پر پیش کیا زمین پر پیش کیا اور آسمان پر پیش کیا اللہ کے اس کلام پاک کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت کے خاطر اس زمین و آسمان کے نظام نے ٹکرا دیا اور یہ امت محمدیہ تو اور میں نے کہا کہ اے اللہ ہاں کس قرآن کے امین ہم بنیں گے کس قرآن کے محافظ ہم بنیں گے کس قرآن کے حافظ ہم بنیں گے مسلمانوں کے جس طاقت کو اور جس قوت کے اجلال کی بنیاد پر اور جس کی قوت کی بنیاد پر اور جس کے دبے کی بنیاد پر آسمان اور زمین اور پہاڑ جس کو نہ اٹھا سکا اس طاقت کو ہم نے برداشت کیا ہماری طاقت آسمان کی طاقت سے زیادہ ہماری قوت زمین کی قوت سے زیادہ اور ہماری طاقت پہاڑوں کی طاقت سے زیادہ اس لیے کہ قرآن کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے قرآن ہمارے پاس ہے مسلمانوں پھر کیا حالت ہے کہ آج ہمارے سامنے آج ہمارے سامنے ماؤں کے گود کے اندر فلسطین کی گلیوں کے اندر کلیاریوں کے اندر ماؤں کے گود کے اندر ان بچوں کو ان کلیوں کو کھلنے سے پہلے مسل دیا جاتا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ وہ بخارا وہ سمرکھن جبھی قال اللہ کال رسول کی سدائیں نکلا کرتی تھی وہ بخارا کہ جہاں امام بخاری نے پوری دنیا کو افضل الکتابی عبادہ کتاب اللہ تعالیٰ صحیح البخاری دیا تھا آج دنیا کا ہر مطلب فکر صحیح البخاری کو اپناتا ہے آج ان بخارا کی گلیوں کے اندر آج ان بخارا کے مسجدوں کے اندر آج ان خن کے مکاتب اور مدارس کے اندر یہ عیسائی بھیڑی ہے یہودی کتے ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹنے کا انہوں نے وہاں پر جو ہے اڈا بنا لیا ہے ایک ایک امت کی ماں اور بیٹی کو لے کر یہودی نسخہ قرار پا کر وہ دنیا کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم ان کی ماں اور بیٹیوں کی کوکھ کے اندر یہودی نسل پیدا کریں گے اور عیسائی نسل کو جنم دیں گے اور پھر اس کے مقابلے کے اندر کوئی ملا عمر کھڑا ہوتا ہے اور کوئی اسامہ کھڑا ہوتا ہے اس کو دہشت گرد قرار دے کر تین ہزار کا قاتل قرار دے کر اس کو بم سے اڑا دیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے کے اندر تیس لاکھ کا خونی یہ امریکہ جس نے فلسطین کے اندر عراق کے اندر افغانستان کے نہتوں پر جس نے بمباری کی جرم کیا تھا جرم جرم کیا تھا تھا یہ کہ ہم نے ان کے ضلع کو تصدیق نہیں کی ہم نے ان کی بے پردگی کو نہیں مانا ہم نے ان کی بے حیائی کو نہیں مانا ہم نے ان کی بے شرمی کو نہیں مانا ہم نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا اور اس کی جھوٹی ربوبیت اور اس کی جھوٹی فرونیت کو ہم نے ہمارے پونگ کا باز اور ماپس بچہ اس پر پیشاب کر کر اس پر ٹکرا دیا جرم یہی تھا کہ ہم نے وقت کے تلاؤ کی پوجا نہیں کی وقت کے جھوٹے خدا کی پوجا نہیں کی ہم نے کوئی دہشت گردی نہیں کی ہم امن کے پیامبر تھے ہم شانتی کے پیامبر ہیں ہم نے انسانیت سکھائی ہم نے اس ملک کو آزاد کیا ہم نے قرآن کا درد دیا ہم نے حدیث کا درد دیا ہم نے انسانیت کا درد دیا ہم نے پڑوسی کے حقوق بتائے ہماری شریعت یہ بتاتی ہے کہ ایک صحابی ایک پرندے کے گھسلے کے اندر جا کر جب بچہ اسے ہوا انڈے سے نکلا اس کو لے کر آ گئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری ماؤں کے گود سے بچے کو چھین لیا جائے تمہیں جو تکلیف ہوتی ہے یہی تکلیف چڑیا کی اما کو ہوگی جس جو ہے مذہب کے ماننے والے ایسے پیغمبر کو مانتے ہو جس نے ایک چڑیا کے دل کا لحاظ رکھا اور جس نے یہ بتایا کہ اگر مرغی کو ذبا کرنا ہو بکرے کو ذبا کرنا ہو گائے کو ذبا کرنا ہو تو چھری اس کے آنکھوں کے سامنے تیز نہ کرو کہ مبادہ اس کے دل کو تکلیف نہ ہو جائے اور جس نے یہ تعلیم دی ہو کہ موت کے بعد مردہ کو کھینچ کر اور تیز رفتاری کے ساتھ کھینچ کر نہ لے جاؤ کہیں اسے تکلیف نہ ہو جائے کہ جس شریعت کے پیغمبر نے یہ تعلیم دی ہو کہ مردے کا اکرام کیا جائے صاف صاف کپڑا پہنایا جائے اس کو معطر کیا جائے اس کو لوبان کیا جائے اس کے جو ہے پاکی صفائی کا لحاظ کیا جائے جانوروں کا خیال جس نے بتایا ہو وہ بم مارنے کی تعلیم دے گا وہ انسانوں کے قتل کرنے کی تعلیم دے گا وہ مندروں کے خلاف وہ گرودواروں کے خلاف وہ گیتا کے خلاف وہ رامائن کے خلاف اور وہ توریف کے خلاف وہ انجیل کے خلاف بکواس کرنے کی تعلیم دے گا مسلمانوں ہم نے کبھی رامائن کا مذاق نہیں اڑایا بلکہ ان رامائن کے پجاریوں سے پوچھو انہوں نے فلمیں بنائی تو اپنی دیویوں کا اور دیتاؤں کا انہوں نے مزاق کیا انہوں نے ٹھٹا کیا اور انہوں نے اس کا کھلواڑا کیا مسلمانوں نے کبھی یہ معاملہ نہیں کیا مسلمانوں نے کبھی گیتا کے اور آپ نہیں پھاڑے لیکن ہمارے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے اور ہمارے خون کے اندر بھڑکاوا لانے کے لیے اور مستعل کرنے کے لیے اور ہماری حمیت کو جگانے کے لیے کیا گوانتا ناموں میں جیل کے اندر ان کلام پاک کے اور آخ کا انہوں نے ٹشو پیپر بنا کر ان یہودی اور ان عیسائی درندوں نے اسے ٹشو پیپر بنا کر کیا اس کا استنجا نہیں کیا کیا اللہ کا قرآن استنجا کے اور آخ بنانے کے لیے آیا تھا کیا ابو غریب جیل کے اندر اسی اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کر اے کے فورٹی سیون نہیں چلایا گیا ارے گون بے جیل اور ابو غریب جیل تمہارے ملک سے باہر ہے جنوبی ہندوستان کی ریاستیں آندھرا پردیش کی حیدرآباد کی جیل کے اندر ابھی تین چار مہینے پہلے یہ واقعہ ہوا کہ کچھ بادشاہ مسلمان جب سنوائی کے لیے عدالت گئے تو آ کر دیکھا کہ کلام پاک کے اور بکھرے ہوئے ہیں مسلح بکرا ہوا ہے اور دینی کتابیں بکرے ہوئی ہے تو حملدار سے پوچھا تو انہوں نے کلام پاک کے جوتا مارا کلام پاک کی توہین کی آج کلام پاک کی توہین کی جاتی ہے ہم نے جو ہے کچھ نہیں کیا ہم نے ایک مندر نہیں گرایا بلکہ مسلمانوں آج غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پکے مذہبی آدمی تھے اور یقیناً پکے مذہبی آدمی تھے آج آپ کا جو چہرہ داڑی منڈی شکل کے اندر یہ انگریز کی جو ہے دین ہے یہ انگریز کا جو ہے انگریز کی کرتوت ہے کیا کوئی وقت کا ولی داڑھی مڈا ہو سکتا ہے کوئی وقت کا امام داڑھی مڈا ہو سکتا ہے میسور کی جامع مسجد جب تعمیر ہوئی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پہلی نماز وہ پڑھائے گا جو بالغ ہونے سے لے کر اب تک اس کی کوئی ایک نماز پود ہوئی ہو بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے اتیا بڑے بڑے مفسرین کرام تھے کسی کی ہمت نہیں تھی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے مسلح کو سنبھالا یہ کہہ کر الحمدللہ کہ میری آج تک کوئی نماز خدا نہیں ہوئی ہے وہ جو مسلح کو سنبھالے وہ داڑھی مڈا ہو سکتا ہے ان کمینے ملون مردود انگریزوں نے اور فرقہ پرست طاقتوں نے آج حضرت کی تصویر کو جو عوام کے سامنے پیش کیا وہ بغیر داڑھی کے پیش کیا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نبور اللہ جب کرناٹک کی سرزمین کے اندر تشریف لائے کوئی بھی بزرگ آتا ہے حضرت کی مزار اقدس پر ضرور حاضری دیتا ہے حضرت گئے اور مکاشفہ کیا فرمایا کہ حضرت کے چہرے پر سنت کو میں نے دیکھا ہے تو حضرت باشرا تھے بکے مذہبی آدمی تھے لیکن اس کے باوجود اپنی دور حکومت کے اندر آج بھی کرناٹک کی سرزمین کے اندر کئی مندر ہیں اور کئی پنڈت ہیں جو حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے مندروں کے لیے جگہ دی تھی اور پنڈتوں کے لیے انہوں نے اپنی بیت المال سے وظائف کو مقرر کیا تھا خود اس ہندوستان کی سرزمین کے اندر ساڑھے آٹھ سو سال تک جو ہمارے بزرگان دین نے اور ہمارے مسلم حکمرانوں نے جو حکومت کی یہ الگ بات ہے یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ایس پرستی کے اندر اور لوٹا بازی کے اندر اور لڑکیوں کے اس بازی کے اندر اور پاکتوں کے اڑانے کے اندر پتنگ بازی کے اندر تعمیرات کے اندر اور محبوباؤں کے چکر کے اندر وقت لگا دیا لیکن میں اللہ کو حاضر و نازر جان کر کہتا ہوں کہ کبھی انہوں نے بے انصافی نہیں کی کبھی انہوں نے عدل سے ہٹ کر کام نہیں کیا ہم نے گوروں سے چھین کر کالے بنیے کو کیا حکومت دی کہ آج مسجد کے اندر اذان پر پابندی کی بات آج مدرسوں کے اندر آل اللہ خالہ رسول پر جو ہے پابندی کی بات آج داڑی والوں کو آج امامہ والوں کو ایک گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے جو امن کے پیمبر ہیں جو فلم میں کام کرنے والے جنہوں نے ہماری معاشرت کو تباہ کر دیا ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کر دیا جو چوری کے نئے طریقے فلموں کے ذریعے سے بتاتے ہیں اس کے نئے طریقے فلموں کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ لڑکی کیسے لڑکے کو بھگا کر لے جائے لڑکا کیسے لڑکی کو بھگا کر لے جائے خاندان کا نظام جنہوں نے تباہ کر دیا برباد کر دیا اولاد کو ماں باپ سے دور کر دیا ماں باپ کی قدر منزلت اولاد کے دلوں سے نکال دی محبت کو دیوی کی شکل دی محبت کو دیوتا کی شکل دی محبت کو کعبہ اور سلم کہہ کر کہا کہ یہ ہر مذہب سے بڑھ کر بالا تر مذہب ہے جاؤ بھاگو حرام کے نطفوں سے حرام کے پلے پیدا کرو یہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد آج ان کو آسکٹ آواز دیا جاتا ہے آج ان کی کوٹیاں تعمیر کی جاتی ہیں آج دنیا کے نقلی مال بنانے والی فیکٹریاں جب ان کا مال نہیں نکلتا ایسے زانیوں کو ایسے بدکاروں کو کو جن دنیا ہیرو ہیروئن کہتی ہے ان کو اشتہار دے کر وہ گندا مال نکالا جاتا ہے یہ کہہ کر یہ لولی ہے یہ لکس صابن ہے یہ فلا صابن ہے یہ فلا کیمیکل ہے لگا لو تو چاند جیسا چہرہ ہو جائے گا آج تک کسی کالی کتی کا چہرہ چاند جیسا نہ بن سکا کروڑوں روپے یہ ایکٹ کا لے کر یہ رشوت کا لے کر قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں قوم کو ٹھگ رہے ہیں یہ ایک نمبر کے دنیا کے دہشت گرد آج ان کا سائن لینے کے لیے قوم مرتی ہے ان کے فوٹو لٹکاتی ہے آج مسلمان قوم عمر نام رکھنے والا صدیق نام رکھنے والا فاروق نام رکھنے والا آج مسلمان عورت عائشہ نام رکھنے والی سویا نام رکھنے والی اور چاہے فاطمہ رام رکھنے والی ان رنڈیوں کے پیچھے ان کے کلچر کے پیچھے ان کے ہیئر اسٹائل کے پیچھے اور ان کے لباس کے پیچھے اور ان کی تہذیب کے پیچھے جو ایک نمبر کے دہشت گرد ایک نمبر کے چور ایک نمبر کے اچکے اگر ہیرو ہے نبی کے بارش ہیرو ہے اگر ہیرو ہے مدرسے کا محتم ہیرو ہے اگر ہیرو ہے تو مسجد کا امام ہیرو ہے اگر ہیرو ہے حافظ قرآن ہیرو ہے اگر ہیرو ہے جس کے سینے کے اندر نبی کی برا ہے وہ ہیرو ہے کیا کیا جائے تیرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام تیرک رکھ دیا پہانے کو میٹھا سمجھا جانے لگا اور میٹھے کو پہانا سمجھا جانے لگا آج ملا کی کوئی عزت نہیں آج موسم کی کوئی عزت نہیں آج پردادار خاتون کی کوئی عزت نہیں آج عزت ہے ان حرامیوں کی ان زانیوں کی قیامت کے دن میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم نوجوانوں یہ آج تمہاری آخری رات ہے میری ماں اور بہنوں جو آئی ہی ہیں یہ آخری رات ہے کہ مرتے مر جاؤ گے کتے کا ہلیا لو گے سور کا ہلیا لو گے گیدر کا لوبڑی کا ہلیا تم اپنا لو گے وہ اللہ کی مخلوق ہے اور معصوم مخلوق ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے لیکن ان فلم میں کام کرنے والے زانی کتا کھانے والے سور کھانے والے ہر رات کے اندر اپنے بسترے کو اپنے جو ہے رنگینی کے ساتھ ایک نئی لڑکی سے آباد کرنے والے اپنے بسترے کو مسلمانوں نوجوانوں یہ تمہاری بے وقوفی ہے کہ تم خیر امت ہو کر زانیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہو میری ماں میری امت کی بیٹی تم فاطمہ عائشہ اور کلسوم نہانی نام رکھ کر فلم میں کام کرنے والی زانیہ اور بدکار عورتوں کے نقش قدم پر چل رہی ہے میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم نہ تیرے یہ دنیا میں کام آئیں گے نہ آخرت کے اندر کام آئیں گے کام آئے گا میرا محبوب کام آئے گا کام آئیں گے میرے کا کام آئیں گے لکھ کر رکھ لو قیامت کے دن جن کی تم اتباع کر رہے ہو اور جن کے تم نقش قدم پر چل رہے ہو میرے آقا نے فرمایا میدان محشر کے اندر جو دنیا میں زنا کرے گا اللہ اس اس کی کی اٹھا کر پیشانی میں لگا دے گا اور اس سے ایک لاوا پھونک کر نکلے گا ایک پیپ نکلے گا ایک گندا مواد نکلے گا میدان محشر کے لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے جس کو تم لمبو کہتے ہو جس کو تم ٹنگا کہتے ہو اور جس کو تم ہیرو کہتے ہو جس کو تم ہیروئن کہتے ہو جن کو دیکھ دیکھ کر ڈرسے بناتے ہو جن کو دیکھ دیکھ کر ہیئر اسٹائل کرتے ہو جن کو دیکھ دیکھ کر اس انداز کی شادی کرنے کی کوشش کرتے ہو یہ لکھ کر رکھ لو قیامت کے دن ان کے منہوں پر اللہ ان کی شرمگاہ کو لگا دے گا تم کیا ان کی شرمگاہ سے اپنی زبان سے اس لہو کو چاٹو گے کیا تم اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پانی کو چھوڑ کر ان حرام زادوں کے ساتھ تم جہنم میں جاؤ گے لکھ کر رکھ لو آج کے بعد کسی فلم میں کام کرنے والے رنوے اور رنڈی کا نام نہیں لوگے کسی حرام دادے کا نام نہیں لوگے ہمارے لیے اس دبا کے لیے صدیق کو فاروق کافی ہے ہمارے لیے ہم نے پیران پیر کے دامن کو تھاما ہے یہ چیز کافی ہے ہم نے خواجہ میری کے دامن کو تھاما ہے ہم نے دیوبند کو مانا ہے بریلوی والوں نے بریلوی بزرگوں کو مانا ہے یہی چیز ہماری نجات کے لیے کافی ہے ہمارے لیے اب مدینے کو دیکھنے کے بعد اب گمبد قدرا کو دیکھنے کے بعد نبی کے زلفوں کو دیکھنے کے بعد نبی کے چہرے کو دیکھنے کے بعد نبی کے آنکھوں کو دیکھنے کے بعد نبی کی چال بھال کو دیکھنے کے بعد نبی کی سیرت اور سورت کو دیکھنے کے بعد دنیا والوں اب کوئی چیز اچھی نہیں لگتی کیسے اچھی لگے گی ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو فرماتے ہیں میں مسجد نبوی کے سہن کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور آخائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے چودھری کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ تھا میں کبھی آخا کے چہرے کو دیکھتا کبھی میرے محبوب کے چہرے کو دیکھتا آخا نے پوچھا کہ ابو ہریرا کیا دیکھ رہے ہو اوپر نیچے فرمایا آخا کبھی چودھری کے چاند کو دیکھتا ہوں کبھی آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں فرمایا آقا نے پوچھا کیا پایا فرماتے ہیں اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے اندر تو پرچھائیاں میں نے دیکھی میں نے سیاہ کی دبے دیکھے کالے دبے دیکھے محبوب میرے آقا آپ کا چہرہ یقیناً چاند سے زیادہ روشن اور چاند سے زیادہ منور ہے مسلمانوں داڑھی بڑھانے والوں تم نے صبح نہار پہ سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت اور میرے محبوب کی داڑھی کو نکال کر پیشاب کی ڈالی میں ڈال کر تم نے اقبا بن ابی مویت کی کرتوت اور اقبا بن ابو مویت ملون کی اس ادا کو زندہ کیا کہ میرے محبوب کے چہرے پر تھوک کر اس نے یہ کہا کہ محبوب مجھے تیرا چہرہ مجھے پسند نہیں داڑھی مڈانے والے آج تو داڑھی مڈا کر فلموں کے زانیوں کو کچھ نہیں کر سکتا میری ماں میری بہن تو رنڈیوں کے کپڑے پہن کر فلم میں کام کرنے والی رنڈیوں کو تو کچھ نہیں کر سکتی وقت پڑنے پر تجھے ایک روپیہ نہیں دیں گے وقت پڑنے پر تیرے ملک میں سیلاب آ جائے تیرے ملک کے اندر اللہ کا عذاب آ جائے یہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اور جو بچا رہا ہے تم اسے چھوڑ کر بھاگ رہے ہو یہ مدرسے بچانے والے یہ علماء بچانے والے یہ حافظ بچانے والے مسلمانوں تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے کہ تم داڑھی مڈا کر اللہ کے عذاب کو کیسے دعوت دے رہے ہو تمہیں کسی کام کے لیے فرصت ملے نہ ملے لیکن نبی کے چہرے کو چڑانے کے لیے اور نبی کے چہرے پر چھوٹنے کے لیے فرصت ہے تم سوچ کر تو دیکھو کہ تم اگر بلیڈ کی دھار اپنے چہرے پر رکھتے ہو داڑھی کو صاف کرنے کے لیے میرے رب کی قسم وہ چہرے پر بلیٹ کی دھار نہیں اس طرح کی وار نہیں بلکہ میرے محبوب کا کلیجا پٹتا ہے اے اللہ اس امت کے لیے میں نے فخر و فاقے کو سہا اے اللہ اس امت کے لیے میں نے اپنے نوازوں کو قربان کر دیا اے اللہ اس امت کے لیے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے میری بیٹی فاطمہ کے گھر کے اندر فخر و فاقا آ گیا آج یہ میرے چہرے سے نفرت کرتی ہے لکھ کر رکھ لو مسلمانوں دنیا کا کوئی عامل دنیا کا کوئی جادوگر دنیا کا کوئی تعویذ دینے والا تمہاری مصیبت کو تمہاری بیماری کو تمہاری پریشانی کو اور تمہارے مسائب کو تمہارے گھریلو جھگڑے کو دور نہیں کر سکتا اس لیے کہ نبی کے اپنے دل سے آہ نکال دی ہے تمہارے داڑھی مڈانے کی وجہ سے تمہارے سنتوں کے مذاق کرنے کی وجہ سے تمہارے پردے کا چھٹا کرنے کی وجہ سے تمہارے گھروں کے اندر اس ٹی وی کی لانت لانے کی وجہ سے اب مصیبتیں آئی تو گئے عامل صاحب ذرا دم کر دینا تعویذ دے دینا مولانا صاحب کے پاس گئے کہ دم کرا دینا کوئی دم کام نہیں آئے گا کوئی تعویز کام نہیں آئے گا کوئی پلیتا کام نہیں آئے گا نبی کی لانت کا تو تمہارے چہروں پر جب رہے گا یہود و نصارہ کے کرتور جب تک تمہارے جسموں کے اندر رہیں گے اور جب تک بیوی فاطمہ کی حیا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا اور حضرت خطیجہ حضرت زینب کی شرم چادر شرم کی چادر ہماری ماں اور بہنوں پر نہیں رہے گی یہ بنگلے اور یہ کون یہ مال یہ دولت یہ سونے کے خزانے یہ چاندی کے انبار یہ بینک کا بیلنس میرے رب کی قسم سب کا سب بیکار ہے اور اللہ کی قسم گلی میں جانے والا سمر اس بے نمازی داڑھی مڑے کتے کو دیکھ کر اور گلی میں جانے والی کتیا اس بے پردہ عورت کو جو جسم کو جھلکا رہی ہے سورت کو دکھا رہی ہے یہودی عیسائی پلن اور کتیا بنی ہوئی ہے یہ کتیا دیکھ کر وہ سمر دیکھ کر کہتے ہوں گے اے اللہ تیرا شکر ہے ہے کہ تو نے مجھے سور کو بنا دیا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتیا کو بنا دیا لیکن بے نمازی داڑی منڈا نہیں بنایا بے پردہ عورت نہیں بنایا مسلمانوں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے اللہ کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے کلام پاک کے اندر ایک ہزار دو سو مقامات کے اندر اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے داڑھی بڑانے والا داڑھی بڑا ہے سنت کی توہین کرنے والا سنت کی توہین کرتا ہے تو کلام پاک کی ایک ہزار دو سو آیتوں کو اپنے پیروں تلے رونگتا ہے یہ جو داڑھی مڈے چہرے جن گھروں کے اندر نہ جانا ہے اور جن عورتوں کے اوپر فلموں میں کام کرنے والی رنڈیوں کے کپڑے ہیں یہ کلام پاک کی ایک ہزار دو سو بارہ سو آیتوں کو اپنے پیروں تلے روننے والے ہیں آج مفتی کے پاس یہ مسلمان فتوا پوچھنے آتا ہے مفتی صاحب میرے ہاتھ سے اللہ کا کلام گر گیا عورت پوچھتی ہے کہ محراب سے اور گھر کے جو ہے الماری سے مجھے سور رحمان ہاتھوں سے گر گیا سورہ یاسین گر گیا تجھے یہ مسئلہ تو یاد ہے لیکن یہ مسئلہ یاد نہیں کہ کلام پاک کی ایک ہزار دو سو آیتوں کی جو توہین کر رہی ہے اور یہ جو توہین کر رہا ہے میرا اللہ کہتا ہے ان اندینہ یہ حدون اللہ و رسولا لال دنیا والا کہ جو اللہ رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کی لالت اور اللہ تعالیٰ کی فکار اس پر ہوتی ہے مسلمانوں ایک وقت وہ تھا کہ دریا ہماری بات مانا کرتی تھی ہوا ہماری بات کو مانا کرتا تھا آسمان اور زمین ہمارے تابے تھے سمندر ہمارے تابے تھا پوچھو حضرت عمر فاروق مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر حضرت ساریہ کو کیا ہوا کے ذریعے سے یا ساریہ الجبل کہہ کر پیغام نہیں پہنچایا تھا کیا تاریخ زیاد نے کشتیوں کو جلا کر سمندر پر مسلح بچھا کر نماز پڑھ کر کیا اپنی جو ہے فوج کو لے کر نہیں گئے تھے کیا سلطان صلاح الدین ایودی نے اپنے آنکھ کے آنسو کے ایک قطرے سے ستر ہزار کی فوج کو کیا انہوں نے برف نہیں کر دیا تھا کیا عمر فاروق کی بات کو دریائے نیل سے نہیں مانا تھا جب ایک پہاڑ کے اوپر حضرت عثمان بھی تھے حضرت صدیق و فاروق بھی تھے آخا بھی تھے ان کے جلال اور ان کی عظمت کی وجہ سے پہاڑ حرکت کرنے لگا آخا نے اپنا پنجا مارا اور فرمایا اے پہاڑ تو خاموش رہ جا اس لیے کہ پر ایک پیغمبر اور ایک صدیق اور دو شہید رہتے ہیں جب ان کا حوالہ دیا گیا پہاڑ خاموش ہو گیا مسلمانوں جب افریقہ کے جنگل کے اندر ہم گئے تھے تو جنگل کے درندوں نے کیا ہماری بات نہیں مانی تھی جب ہم اللہ کے تھے جب ہم نبی کی بات ماننے والے تھے ہوا ہماری غلام تھی زمین ہمارا ہماری غلام آسمان ہمارا غلام ہر چیز ہماری تابے تھی اور جب سے ہم دنیا کے کتے بن گئے جب سے ہم امریکہ کے پجاری بن گئے اور جب سے ہم دولت کے اور مال کے پجاری بن گئے مسلمانوں آج کیا حالت ہے کہ ہر کتا ہمیں دیکھ کر بھونکتا ہے ہر سور ہماری طرف دام دکھاتا ہے آج ہر کوئی کہتا ہے کہ اگر کچھ گڑبڑ کرو گے گجرات جیسا تمہارا انجام ہوگا تمہاری ماؤں کی آبرو لوٹ لی جائے گی تمہاری بہنوں کی آبرو لوٹ لی جائے گی مسلمانوں ایک ایک چیز ایک ایک طاقت ایک ایک قوت میں نے کہا نا زمین و آسمان بھر کر آئٹم بم کا مالک آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے مسلمانوں کے پاس کالجز نہیں ہیں مسلمانوں کے پاس جدید ہتھیارات نہیں ہیں افغانستان تباہ ہوا اس لیے تباہ ہوا کہ وہاں پر جو ہے جدید ہتھیارات نہیں تھے اور جو ہے فلسطین کے اندر تباہی آئی اس لیے آئی کہ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں تھا عراق کے اندر فلا ہوا میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم نہ ہمیں کسی ہتھیار کی ضرورت ہے نہ کسی گولے بارود کی ضرورت ہے مسلمانوں نہ ہم دہشت گرد ہیں نہ ہم دہشت گردی کو پسند کرتے ہیں تم اللہ کے ہو کر بتاؤ تم اللہ کے ہو جاؤ یہ مٹی تمہارے لیے بارود بن جائے گی تم اللہ کے ہو جاؤ یہ پتھر تمہارے لیے چمبم ہو جائیں گے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم جا مسلمان اٹھ جا مسلمان اللہ کا ہو جا آج تک تو نے تجربہ کر لیا کہ فلم والا تیرا نہ ہو سکا سیاسی کتے تیرے نہ ہو سکے عمرا تیرے نہ ہو سکے اسلامی ممالک تیرے نہ ہو سکے سیکولر اور جمہوری حکومت تیری نہ ہو سکی یہ پارٹی نہ ہو سکی وہ پارٹی نہ ہو سکی اس لیے نہیں کہ تو کسی پارٹی کے لیے نہیں بنا اس لیے کہ تو کسی ملک کے لیے نہیں بنا اس لیے کہ تو کسی امیر کے لیے اور کسی حاکم کے لیے نہیں بنا من کان اللہ کان اللہ ہونا تو اللہ کا تھا اللہ تیرا تھا ان تنسر اللہ انسر کم وہ سب بھی تقدام اللہ کے دین پر چلے گا اللہ کی مدد تجھ پر آئے گی ون تم العلوم ان کن تم ایمان کے راستے پر چلے گا تو سر بلند ہوگا واد اللہ الدینہ آمن ون کن وامل الصالحات نئے تکلیف نہ ہوں فل ارب کنک تکلف اللہ دینا اللہ نے فرمایا یہ بھائی ٹھوس تیرا یہ کامینٹ فوج تیرہ اس کی کیا بسا اس کا کیا مقام اس کا کیا درجہ اللہ کی طاقت کے سامنے جو طاقت اللہ کی تیرے ساتھ شامل حال ہے اللہ کی مدد اللہ کی نصرت اگر تیرے ساتھ شامل حال ہو جائے اللہ نے وقت کے نمرود کو ایک لنگڑے مچھر سے تباہ تاراج نہیں کیا کیا میرے اللہ نے وقت کے فراؤن کو ایک مٹھی بھر پانی سے تباہ اور تاراض نہیں کیا کیا میرے اللہ نے اس قوم کے ابو جہل کو ماس اور واپس ننے بچے جو سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اور جن کے قد بھی اونچے نہیں تھے اللہ نے اس قوم کے ہٹلر کو اس قوم کے دشمن کو ننے منے بچے ناگ اور سے تباہ برباد نہیں کیا بابو لہر جس کا نام عبد الرزا تھا لیکن اس کے چہرے کے اندر شولے بھڑک رہے تھے اور اپنے آپ کو شولوں کا باپ کہتا تھا اللہ نے اس کو اچھا نام کی بیماری دے کر اس کی اولاد کے ہاتھوں ذلیل نہیں کیا کیا خود اس کے گھر سے ایک مرے ہوئے کتے اور سور کی طرح نہیں نکالا گیا کون سا دشمن تھا کون سی طاقت تھی جو ہم سے ٹکرائی اور کامیاب ہو گئی رشیا ٹکرایا کیا کامیاب ہو گیا امریکہ ٹکرا رہا ہے میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم آپ کے مرد ہونے میں میرے مرد ہونے میں عورت کے عورت ہونے میں جیسے یقین ہے اور یہ آپ کا مدھیہ پردیش کا علاقہ ہے آج کا جیسے یقین ہے میرے اللہ کی قسم ایمان اب رات ہے دن نہیں ہے جیسے یقین ہے اس سے زیادہ یقین ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہماری موت سے پہلے اس وقت کے فراؤن کو ہم ڈوبتا ہوا تباہ ہوتا ہوا برباد ہوتا ہوا دیکھیں گے اس وقت کے دجال کو اس وقت کے نمرود کو اس وقت کے شداد کو ان عیسائی اور ان یہودی اور وہ فرقہ پرست طاقتیں جو اسلام اور مسلمانوں کو مسجد اور مدرسوں کے دشمن ہیں لکھ کر رکھ لو اس کے لیے نہ اے کے فارٹی سیون کی ضرورت ہے اس کے لیے نہ گولہ بارود کی ضرورت ہے ہم مٹی میں مٹی اٹھائیں گے غزب تبو غزب کنک کے موقع پر ہم نے یہود و نسارا کے منہ پر پھیرا میرے رب نے کہا وما رمیتا از رمیتا ولا کن اللہ رما اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھائیے پھینکیے اس مٹی کو بارود کر دینا اس مٹی کو ہم جو ہے کر دینا یہ ہمارا کام ہے ہم نے مٹی پھینک کر اس امریکہ کے باپ اس امریکہ کے پردادا یہود و نصارہ کے تباہ ہونے کے منظر کو ہم نے دیکھا ہے آج مسجدوں کی بربادی کے بات کرتے ہو ان کا باپ جب ابراہ کی شکل کے اندر میرے اللہ کے کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا تو ہم نے کوئی بارود ہم نے کوئی گولا اے کے فورٹی سیون ہم نے کوئی ٹریننگ کیمپ ہم نے نہیں چلائی تھی ہم نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا تھا اور اللہ نے وہ چڑیا جس کو اس قوم کا ایک بچہ اپنی مٹھی کے اندر بسل سکتا تھا ابابیل نام کی چڑیا ایک کچی مٹی کا بوندا ہوا کنکر ان کو ڈال کر تباہ کر دیا برباد کر دیا نہیں ملک کے سرحد پار جا کر کوئی بے ٹریننگ لیتا ہوگا مسلح ہمارے ہاتھ میں ہے ایمان ہمارے پاس ہے اللہ کا قرآن ہمارے پاس ہے آپ نہیں جانتے شاہجہاں اپنے زمانے کے اندر جب اس نے یہ کہہ دیا کہ بادشاہ کے لیے ریشم کا لباس پہننا جائز ہے بادشاہ کے لیے حلال ہے تو اس وقت ایک عالم تھے جو عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے وہ وقت کے اللہ والے تھے اس نے کہا کہ بادشاہ جہاں بنا شاہ جہاں صاحب یہ آپ کو کس کے باپ نے حکم دیا کہ ریشم حلال ہو گیا ہے آپ کے لیے اس نے کہا کہ فتوا ہو تو بتائیے تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ابھی مجمع کے سامنے بتاؤں یا جمعہ کے ختم ہونے کے بعد بتاؤں شاہ جہاں نے کہا مجمے کے سامنے بتائیے اس لیے کہ ہر زمانے کے اندر علماء سو ہوتے ہیں علماء ربانی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ علماء شیطانی بھی ہوتے ہیں اکبر کو جو تباہ کیا ابو الفضل فیضی نے دو عالم تھے جنہوں نے سیرت کی کتاب بغیر رکھتے کے لکھی اتنے بڑے عالم لیکن دین الہی بنانے کے لیے ان کمینے عالموں نے جو آج ان کی قبر پر کوئی کتا بھی پیشاب نہیں کرتا ان عالموں نے اکبر بادشاہ کو تباہ کیا ایسے عالموں سے ایسے علماء شیطانی سے اور ایسے علماء سو سے بچنے کی تم دعا کرتے رہنا یہ ہر قوم کے اندر رہتے ہیں شاہجہاں کو کہہ دیا کہ تم بادشاہ ہو <coughs> تمہارے لیے حلال ہے ملا جیون نے کہا کسی کے لیے حلال نہیں اگر مرد ہو تو حرام ہے کہا کہ فتوا بھی چاہیے بعد میں کہا بھی دو تو جب ملا جیون کھڑے ہو گئے اللہ کی ہم کی اور نبی پر درود پڑا اور فرمایا کہ مسلمان مرد کے لیے ریشم حلال ہے حرام ہے عورت کے لیے حلال ہے اتنا کہنا تھا کہ الٹے قدم بادشاہ بھاگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم اس پر حملہ آور ہو جائے اس وقت قوم کے اندر دین تھا اللہ کا ڈر تھا وہ بادشاہ نہیں دیکھتے وہ حاکم محکوم نہیں دیکھتے وہ امیر و غریب نہیں دیکھتے جب دیکھتے کہ سامنے والا بدین ہے اس پر حملہ کر دیتے آج ہماری زبانوں پر جہنم کی آگ کی لگام ہے باطل کو پنپتا ہوا دیکھتے ہیں آج میوزک ہوتا ہوا دیکھتے ہیں آج ٹی وی چلتا ہوا دیکھتے ہیں آج داڑیاں منتی ہوئی دیکھتے ہیں آج اللہ کے گھر مساجد کے ارد گرد دکانوں کے اندر مسجد میں نماز کے وقت گانے چلتے ہیں ایک نمازی مسجد میں جاتا ہے لیکن اس کو یہ کہنے کی ہمت نہیں اللہ کے بندے کم سے کم نماز کے وقت تو گانا بند کر دے ملا جیون نے نبی کی سنت کو زندہ کیا اور اس کے بعد بادشاہ طے کر لیا کہ ملا جیون کو ختم کر دینا چاہیے اس نے بھری عوام کے سامنے میری عزت کو نکال دیا اور میری کھٹیا کھڑی کر دی اور میری عزت کا جنازہ نکال دیا تو اس نے مشورہ کیا کہ کسی طرح ملا جیون کو قید میں ڈال دیا جائے یا پھانسی پر لٹکا دیا جائے چنانچہ جب یہ بات ان کے بیٹے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو پہنچی جو عالمگیر ملا جیون کے یہاں پڑھ رہے تھے وہ دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر ملا جیون سے کہا حضرت شاہ جہاں سے معافی مانگ لیجئے اور کہہ دیجئے کہ فتوا میں اگر ہے مگر ہے ایسا ہے ویسا ہے ذرا مسیحت سے کام لے لیجئے اس لیے کہ اس نے اپنے مزرا کو سامنے رکھ کر ارکان شورا کو سامنے رکھ کر اس نے مشورہ کر لیا ہے کہ آپ کو قید میں ڈالے گا اور سلی پر لٹکا دے گا ملا جیون رحمت اللہ علیہ جلال کے اندر آ گئے مسلمانوں کس سے تم ڈرتے ہو پولیس کی لاٹھی سے تم تم جیل کی سلاخوں سے ڈرتے ہو تم ہندوستان کے ظالمہ قانون سے ڈرتے ہو مسلمانوں ایک ایک آیت اللہ کے کلام پاک کی ایک ایک ابابیل ایک ایک جو ہے ریت کا ذرہ ہمارے حق کے اندر جو ہے معامل بنے گا آئٹم بم کا کام کرے گا بارود اور گولے کا کام کرے گا اس وقت جب تمہارے چہرے بادشاہ بن جائیں اس وقت جب تم امریکہ پر لانت بھیجو اور یہود و نصارہ پر لانت بھیجو مکے کی خاک کو مدینے طیبہ کے خاک کو سرما بنا کر اپنے آنکھوں کے اندر لگاؤ نبی کے طریقے پر مرو مٹو دیکھو کہ انجام کیا ہوتا ہے ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے کہا اگر بادشاہ کو اپنی فوج پر ناد ہے بادشاہ کو اپنی قوت بازو پر ناز ہے بادشاہ کو اپنی حکومت اور سلطنت پر ناز ہے عالمگیر جاؤ میرا وضو کا لوٹا لے کر آؤ کچھ نہیں مانگا یہ نہیں کہا کہ میری ایک کے فورٹی سیون لے کر آؤ میرا گولے اور بارود کا ذخیرہ لے کر آؤ جو کہتا ہے غلط کہتا ہے کہ صحیح سے بچڑنے کی وجہ سے ٹیکنالوجی سے بچھڑنے کی وجہ سے ایجوکیشن سے بچھڑنے کی وجہ سے غربت کی وجہ سے افلاس کی وجہ سے پسماندگی کی وجہ سے سچر کمیٹی کی رپورٹ کی وجہ سے مسلمان مار کھا رہا ہے میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم نہ غربت سے نہ افلاس سے نہ صحیح سے ٹیکنالوجی سے دوری کی وجہ سے نہ تنگستی کی وجہ سے ارے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمایا کرتی تھی میں ایک چاند دیکھ لیتی دوسرا چاند دیکھ لیتی تیسرا چاند دیکھ لیتی میرے گھر کے اندر چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی کیا اس سے بڑھ کر فخر پاکہ ہمارے گھروں کے اندر ہے آخا اس دنیا سے پردہ پردہ گئے صدیق اکبر جب زیارت کے لیے تشریف لے گئے فرمایا عائشہ بیٹی کیا گھر کے اندر چراغ نہیں میرے محبوب کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو چراغ تو تھا کل میں نے جو روزہ رکھا تو اس تاری میں کچھ نہیں تھا اس چراغ کے تیل سے ہم نے جو ہے روٹی کو لگا کر ہم نے کھا لیا یہ اگر غربا اور اجلاس کی وجہ سے پسماندگی ہوتی نبی کا گھرانہ پسماندہ ہوتا سوکھے روٹی کے ٹکڑے کھانے والی بیوی فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے مسلمانوں نہ اجلاس کا ڈر ہے نہ تمدستی کا ڈر ہے نہ ایجوکیشن سے بچڑ میں منع نہیں کرتا ڈاکٹر بھی بنو انجینئر بھی بنو سافٹ ویئر بھی لو ہارڈ ویئر بھی لو کمپیوٹر کے ماہر بھی بنو میں منع نہیں کرتا یہ دوسری چیز ہے لیکن جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان آج جو بچھڑ گیا آج جو مار کھا رہا ہے نہ مار اس لیے کھا رہا ہے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا اس لیے کھا رہا ہے قیر امت کے لقب کا تو اپنے گلے سے نکال دیا اس لیے مار کھا رہا ہے نبی کی غلامی کے پٹے کو نکال کر فلم میں کام کرنے والے زانی حرامی کتے سور کھانے والے شراب پینے والے بدکاری کرنے والے ان کا تو اور ان کا پٹا اپنے گلے کے اندر ڈال لیا دیکھ ملا جیون نے کہا آلمگیر وضو کا لوٹا لے کر آؤ وضو کا لوٹا تو دے دیا لیکن بغیر چپل کے دوڑتے ہوئے اپنے باپ شاہ جہاں کے پاس گئے فرمایا شاہ جہاں اگر تجھے اپنی حکومت پر ناز ہے اپنی سلطنت پر ناز ہے اپنی قوت بازو پر ناز ہے اپنے مزرا پر ناز ہے اپنی جو ہے طاقت پر استحکام پر ناز ہے تو میرے حضرت کو وضو کے لوٹے پر ناز ہے اٹھا دیا ہے وضو کا لوٹا کہیں وضو ختم نہ ہو جائے اور پھر مسلح بچھا کر ہاتھ آسمان کی طرف نہ اٹھ جائیں اور دل سے آہ نہ نکل دے کہ میرے آقا نے فرمایا کے مظلوم کے دل سے نکلنے والی آ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے وہ اللہ کا عرش ہلنے سے پہلے جا بادشاہ ابا جا معافی مانگ لے اتنا سننا تھا کہ شاہ جہاں الٹے قدم حضرت ملا جیون کے قدموں میں آتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ملا جیون معاف کر دیتے ہیں مسلمانوں ہمارے پاس سلطنت ہو نہ ہو ہمارا ایم ایل اے ہو نہ ہو ہمارا ایم پی ہو نہ ہو اس دل میں اللہ کی محبت ہو خون کے قطرے قطرے میں نبی کی عظمت ہو میرے اللہ کی قسم دنیا میں کوئی گولا نہیں بنا کوئی ہتھیار نہیں بنا اور کوئی بندوق نہیں بنی کہ جس دل کے اندر اللہ کی عظمت ہو اور جس جسم کے اندر نبی کے محبت کا کے قطرے قطرے کے اندر ہو وہ گولی پار کر جائے وہ تیر چل جائے مسلمان جب جا مسلمان جب جا دیکھ اللہ کا قرآن تجھے بلا رہا ہے دیکھ اللہ کا حرم تجھے بلا رہا ہے دیکھ نبی کے روزے سے چیخنے چلانے اور رونے کی صدا آ رہی ہے مسلمان جب جا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں تجھ میں محمد بن قاسم ہے مسلمان تجھ میں حضرت ٹیپو سلطان ہے مسلمان تجھ میں قاسم نانوت بھی ہے تجھ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہے مسلمان تجھ میں شیخ الہند ہے اور تجھ میں شیخ الاسلام ہے نوجوان کیا زانی کے پیچھے جاتا ہے کیا ہیڑوں کی اتباع کرتا ہے میری ماں میری بہن ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کا دامن تھام کر دیکھ لے میری امی جان ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے دامن کو تھام کر دیکھ لے امی جان تیری کوک سے امام بخاری جنم لے سکتا ہے دوبارہ امی جان وقت کا خواجہ میری دوبارہ جنم لے سکتا ہے امی جان حضرت ٹیپو تیری کوٹ سے دوبارہ جنم لیں گے جب سے تو نے ان منڈیوں کے کپڑے اپنائے بے حیائی کے لباس کو اپنایا امی جان تیرے کوک سے ہجڑے پیدا ہو رہے ہیں اسلام دشمن مسلمان دشمن علماء دشمن مدارس دشمن مساجد دشمن پیدا ہو رہے ہیں ابھی جان اپنی اوقات کو پہچان کہ تو ہی تو تھی کہ جب بھلی بنی تو تو نے پیغمبروں کو جنم دیا امی جان تو ہی تو تھی جب تو بھلی بنی تو صحابہ کو جنم دیا امی جان تو ہی تو تھی کہ جب بھلی بنی تو محدثوں کو جنم دیا امی جان تو ہی تو تھی جب بھلی بنی مفسروں کو جنم دیا فقیحوں کو جنم دیا اولیاء کو جنم دیا اختاق کو جنم دیا ابدال کو جنم دیا شہیدوں کو جنم دیا امی جان خواجہ پیری کے سر پر ولایت کا تاج نہ پہنایا جاتا اگر تیری تربیت نہ ہوتی شیخ عبد القادر غوث پاک نہ بنتا غوث نہ بنتا اگر تیری تربیت نہ ہوتی امی جان فرید الدین گن چکر وقت کا بلی نہ بنتا اگر تو اس کو صداقت کے راستے پر نہ چلاتی امی جان قاسم قاسم العلوم والخیرات نہ بنتا اگر تو اسے علم کے راستے پر اور ذہد کے راستے پر نہ چلاتی امی جان آج تجھے کیا ہو گیا کہ کبھی تو پیغمبروں کو جنم دینے والی کبھی تو اقیا اصیا کو جنم دینے والی آج تیری کوک سے آج تیری کوک سے اسرائیل پیدا ہو رہا ہے امریکی کتے جنم دے رہی ہے اور قرآن کے پھاڑنے والے نبی کی سنتوں کی توہین کرنے والے نبی کا کارٹون بنانے والے نبی کی تصویر بنانے والے نبی کی شبی بنانے والے امی جان اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں یہ مبارک مجلس جس کے اندر علماء حفاظ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے ان علماء کا واسطہ دے کر اس اللہ کے کلام کی عظمت کا واسطہ دے کر یہ دینی مجلس کے دینی مجلس پر اللہ آسمان سے فرشتے بھیجتا ہے جو فرق پھیلاتے ہیں ان رحمت کے فرشتوں کا واسطہ دے کر کہتا ہو امی جان تو سدھر جا تو سدھر جا دیکھ ہمیں انگریز ستا رہا ہے یہ کالے یہ گورے ہمیں ستا رہے ہیں اپنے پرائے ہمیں ستا رہے ہیں امی جان زمین دشمن زمانہ دشمن سمندر ہم سے منہ موڑ چکا ہے پہاڑ ہم سے رک چکا ہے امی جان زمین بچھونا بننے سے انکار کر چکی ہے ہوا ہمیں جو ہے آکسیجن بننے سے انکار کر چکا ہے امی جان امی جان اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہو نبی کی حرمت کا واسطہ دے کر کہتا ہو تو اللہ اللہ کرنے والی بن جا تیرے زبان سے یہ رنڈیوں کے گانے سجتے نہیں یہ تیرا چہرہ جو ہے کھلا ہوا اچھا نہیں لگتا امی جان تیرے شرم اور حیا کے قصیدے آسمان کے فرشتے بھی تو گایا کرتے تھے امی جان جب تو عائشہ صدیقہ بنی تھی تو تیری تصویر کو میرے اللہ نے میرے محبوب کو دکھایا تھا کہ یہ عورت جنتی عورتوں سے خوبصورت ہے اور جنتی عورتوں سے قیمتی ہے امی جان تو نیک بنی ہوروں سے خوبصورت بنی اور ہوروں سے قیمتی بنی امی جان جب مدینہ طیبہ کے منافقوں نے اور یہود و نصارہ نے تیری عصمت تیری عفت اور تیری پاک دامنی کو چاک چاک کیا تو آسمان سے میرے اللہ نے سورہ نور کی آیتوں کو نہ کر کر تیری پاک بازی کو بیان کیا الخبی نا والخبیسون للخبیسات والطیبات للطیبون والطیبون للطیبات کہ نا کہ کے کابردار کے عائشہ صدیقہ پر کوئی انگلی اٹھا سکے آج تیری حالت کیا ہو گئی کہ بیت الخلا صاف کرنے والے برس کے اندر تیری تصویر ہے شراب کی بوتل پر تیری ننگی تصویر ہے آج تو جو ہے بندن بن چکی ہے آج تو قلبوں کی زینت بن چکی ہے امی جان تو ماں بن کر اللہ نے تجھے پیروں تلے جنت کو دیا تھا اللہ نے تجھے بیوی بنا کر شوہر کے ایمان کی تقبیر کا ذریعہ بنایا تھا تجھ میں وہ طاقت تجھ میں وہ قوت کے وقت کے فرون نے تیرا بال بیمہ نہیں کیا تھا وہ فرون جو پچپن ہزار شہروں کا مالک تھا وہ فرون جو اپنے محل کے سامنے تجھے اپنے ہاتھوں پر تیرے پیروں پر کیل ٹھوک کر تیرے جسم پر تو بچھو ڈال دیے تھے اور تجھے سونے کا لالچ مملکت کا لالچ اور مال کا لالچ دیا تھا آج تو ایک سینڈک پر بک رہی ہے ایک گز کپڑے پر بک رہی ہے بی بی آسیہ بن کر تو نے وقت کے فرون کا مقابلہ کر کر جامع شہادت نوش کیا تھا اور دعا پی کی تھی رب لی ان دقا گری تنفیل جننا منت جینی مین فرونا تیرے بول میرے اللہ کو اتنے پسند آئے اللہ نے تیرے بول کو کلام پاک کے اندر ڈال دیا امی جان تیرے نام سے اللہ نے سورہ مریم کلام پاک کے اندر ڈال دیا امی جان تیری ذات سے سور نشا اللہ نے کلام پاک کے اندر ڈال دیا میرے آقا نے تجھے کانچ کی گڑیا سے تجویز دی میرے آقا نے دنیا کے اندر جو تین چیزیں پسند فرمائی نماز اور عطر اور عورت تین چیزوں کے اندر تجھے بھی پسند فرمایا کہا تھی کہ تجھے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کہا تھی کہ مرنے کے بعد جب تو وراثت کے اندر اولاد کے بسترے کے اندر جا کر سوتی تھی کہا تھی کہ جانوروں کے ساتھ کھڑا کر کر تیر کے نشانے لگائے جاتے تھے امی جان اسلام نے تجھے عزت دی قرآن نے تجھے عزت دی امی جان تیرا احترام یہ بیان کیا کہ تیری موت کے بعد تیرے جسم سے نکلنے والا بال اور تیرے ہاتھ سے نکلنے والا ناخن بھی غیر محرم ہاتھ نہیں لگا سکتا آج تیری حیا کے کیا ہو گیا آج تیری شرم کا کیا ہو گیا میں اللہ کا واسطہ دے کر میں ان فرشتوں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں توبہ کر لے امی جان تو توبہ کر لے کل تیری کوک سے کوئی محمد بن قاسم پیدا ہوگا توبہ کر لے کل تیری کوک سے کوئی ٹیپو پیدا ہوگا جو انگریزوں کی طرح ان کالے حرام زادوں کے دام کھٹے کرے گا امی جان تو پرہزگار بن جا اللہ والی بن جا دے تحجد پڑھ کر دے تیرے چہرے میں کتنا نور آتا ہے تو قرآن پڑھ کر دیکھ تیرے زندگی کے اندر کتنی خیر و برکت ہوتی ہے آج عاملوں کے پاس تو بھٹکتی ہے جادوگروں کے پاس بھٹکتی ہے میرا شوہر نہیں مانتا میری اولاد نہیں مانتی پور افلاس تندی بیماریوں کا رونا امی جان تیرے پاس وہ طاقت تیرے پاس وہ قوت کہ جب امام بخاری پیدا ہوئے نابینا پیدا ہوئے اندھے پیدا ہوئے تو یہ تھی کہ مسلح بچھایا اور دو پاس سلاط الحاجت کی نماز پڑھی اور کہا اے اللہ اگر تو اس کو بینائی دے دے گا بصارت دے دے گا میں اسے دین کا خادی بناؤں گا اور تیری دعا ختم ہونے سے پہلے امام بخاری کی بسارت لوٹ کر آ گئی اور وہ بینا بن گئے اور بینا بھی ایسے بنے اور کتاب بھی ایسی لکھی کہ آج اللہ کی کتاب کے بعد سب سے قیمتی کتاب تیری پیدا کی ہوئی امام بخاری کی امام بخاری شریف ہے تحابی شریف آج دور حدیث کے اندر پڑھائی جاتی ہے اس تحابی کو لکھنے والی تو ہی عورت ذات تھی آج تجھے کیا ہو گیا ہے آج تجھے کیا ہو گیا ہے یہ ٹی وی کا جنازہ نکال دے اس ٹی وی کو تو بند کر دے اس ٹی وی نے تجھے تباہ کر دیا ہے اس شاشن نے تجھے برباد کر دیا ہے یہ کچھ تیرے کام آنے والا نہیں ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ کی چادر کے سائے تلے آ جا تجھے عزت ملے گی تجھے بڑھوتری ملے گی اور تیرا سر اونچا ہوگا امی جان یہ عامل کچھ نہیں کر سکتا یہ مجاور کچھ نہیں کر سکتا اور یہ پنڈت یہ جادوگر کچھ نہیں کر سکتا تھا مسلح مانگ لے اللہ سے اٹھا وضو کا برتن وضو کر لے توبہ کر لے مانگ لے اللہ سے ایک مرتبہ تو اللہ کی ہو کر تو دکھا پھر دیکھ اس قوم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ہر بچے کو ماں اور معاوض بنائے گا اور ہر بوڑھے کو وہ صحابی جو گھر سے نکلتے وقت لنگڑاتے ہوئے یہ کہا تھا اے اللہ مجھے اپنے گھر کے اندر زندہ واپس نہ کرنا ہر نوجوان کے اندر حضرت خالد ابن ولید کے اوساف ہوں گے ٹیپو سلطان کے اوساف ہوں گے نوجوانوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میں کعبے کی حرمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میں تمہارے سامنے جولی پھیلاتا ہوں کہ تمہیں کسی نے اچک لیا ہے تمہیں کسی کی نظر لگ گئی ہے میں میرے نے تمہیں مانگ کر لیا میرے آخا نے تمہیں رو کر لیا تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے کہ مرض الفاق کے اندر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات کی اتنی سختی تھی اتنی سختی تھی کہ آخا بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اور ایک لکڑی کے برتن کے اندر پانی ہوتا اس میں ہاتھ ڈالتے اپنے چہرے انور پر بنتے اور دعا کرتے اللہ سکرات الموت اے اللہ سکرات کی سختی زیادہ ہے میری مدد پر وعدہ ایسے وقت کے اندر حضرت بلال نے اقامت کہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلح کو سنبھالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حکم سے حضرت جو ہے ابو حریرا فرماتے ہیں میں دیر سے آنے والوں میں تھا حضرت ابو بکر صدیق محراب کے اندر جا چکے تھے سفید بندی جا چکی تھی حضرت بلال اقامت کہہ چکے تھے اور میں دیکھ رہا تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارکہ کی طرف کہ آقا کو جب ہوش آیا فرمایا عائشہ ذرا پردہ سرکا دینا ذرا پردہ ہٹا دینا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقا کیا کرو گے فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی تو نہیں جانتی کہ پیغمبروں کے جانے کے بعد دوسرا پیغمبر آ جایا کرتا تھا رسولوں کے جانے کے بعد دوسرا رسول آ جایا کرتا تھا کتابوں کے جانے کے بعد دوسری کتاب آ جایا کرتی تھی لیکن عائشہ تو نہیں جانتی کہ میں آخری پیغمبر ہوں لگتا ہے یہ امت اب یتیم ہو جائے گی میں اللہ کو پیارے ہونے جا رہا ہوں اللہ کے وشال کے لیے جا رہا ہوں عائشہ اس امت کو آخری ہر سب میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے محبوب اپنی بیٹی باحیات تھی ان کو دیکھ سکتے تھے اور ازواج متحرات تھے ان کو دیکھ سکتے تھے آپ کے نواز مبارک تھے ان کو دیکھ سکتے تھے آپ کے نوازوں کو آپ نے اپنے اولاد سے زیادہ چاہتا محبتیں دی تھیں لیکن آپ نے حضرت حسن حسین کو نہیں بلایا حضرت فاطمہ کو نہیں بلایا وہ ٹوٹے وہ میتا کہ آخا نے پردہ اٹھا کر امت کا چہرہ دیکھنا چاہا پھر اس کے بعد پردے کو کیا ابو ہریرا فرماتے ہیں لگ رہا تھا کہ بادلوں کے سے چودہویں چاند پوری چمک کے ساتھ دمک کے ساتھ شروع ہو رہا ہے میرا جی چاہتا تھا کہ میں کود کر سلام لگا کر جاؤ میں آقا کے چہرے انور کو بوسا دے دوں لیکن اگر جذبات سے بے قابو ہو کر وہی کام کروں گا لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن جائے گا میں صبر کر کے رہ گیا میں اپنے قدم کو دھیرے دھیرے سب کی طرف بڑھاتا گیا میں دیکھا کہ ایک آخری مرتبہ میں آخا کا جلوہ دیکھ لوں آخا کا نمونہ دیکھ لوں فرماتے ہیں پھر آواز آئی کہ عائشہ ذرا پردے کو سرکا دینا ایک اور مرتبہ سرکایا گیا فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کریں گے فرمایا عائشہ اس امت کو میں آخری مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں آخری مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں کیا کرے گا قیامت کے دن ان داڑی بڑے چہروں کے ساتھ جب تو جائے گا میرے آقا کہیں گے اے اللہ ان کے لیے میں پٹتا تھا اے اللہ میں ان کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے تھے اے اللہ ان کے لیے میں نے نوازوں کو شہید کیا تھا میری ماں میری امت کی بیٹی میری امت کی بہن اگر تم بے پردگی کے حالت میں میرے آقا کے سامنے جائے گی میرے آقا تجھے حوصل کا پانی نہیں دیں گے میرا اللہ تجھے ارد کا سایہ نہیں دے گا تجھے تجھے جہنم میں جانا پڑے گا نہ شوہر نہ خامد نہ تیرا بیٹا نہ تیرا مان نہ تیری دولت کوئی کام آنے کی نہیں جب تو مر جائے تو وسیعت کرنا کہ اگر میں شوہر سے پہلے مروں میرا خامد ایک رات میری قبر میں سو کوئی خامد دنیا میں سونے کے لیے تیار نہیں ہوگا کوئی اولاد سونے کے لیے تیار نہیں ہوگی اکیلی آئی تھی امی جان تو اکیلی جائے گی میرا بھائی تو اکیلا آیا تھا اکیلا جائے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا یوم یفر البرو بن عقی و ابھی و صاحبتی ہی بنی اور اس دن عجیب شان ہوگی حضرت لوت علیہ السلام اپنی بیوی کے کام نہیں آئیں گے حضرت ابراہیم اپنے باپ کے کام نہیں آئیں گے حضرت نو اپنے بیٹے کے کام نہیں آئیں گے آخا اپنے چچا کے کام نہیں آئیں گے جب پیغمبر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا آپ کے کون کام آئے گا چھوڑ دے نہ رشتے داری کی لاج ہے نہ اقربا کی لاج ہے نہ محلے سماج سوسائٹی کی لاج رب راضی ہے بس میرے حبیب راضی ہے بس نوجوان جب جا تو کر لے میری امت کی بیٹی میری امت کی بہن جب جا تو کر لے حوصلوں کو پس کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ قرآن کے مالک ہم ہیں قرآن ہمارے پاس ہے زمزم ہمارے پاس ہے کعبہ ہمارے پاس ہے حرمین ہمارے پاس ہے صفا بربا ہمارے پاس ہے جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ ہمارے پاس ہے نبی کا ممبر اور محراب ہمارے پاس ہے کلام پاک کی طاقت کلام پاک کی قوت سورہ فیل کی طاقت سورہ یاسین کی طاقت سور رحمان کی طاقت ہمارے پاس ہے اٹھ جا اٹھ جا تحج کے وقت دو آنسو بہا لے دیکھ شیطان تیرے دل کے اندر آ کر بس ڈالتا ہوگا کہ بھائی سو چوہے کھا کر بلی حج کو کیا جائے گی دھوکے میں نہ میرا رب بڑا رحم کرنے والا میرا رب بڑا کرم کرنے والا حدیث خوشی میں کہتا ہے میرے بندے تو سمندر کے جھاپ کے برابر گنا لے کر آ ریت کے ذرات کے برابر تو گنا لے کر آ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں میرے رب جس نے وحشی کو معاف کر دیا میرے رب جس نے ہندا کو معاف کر دیا جس نے حضرت حمزہ کو قتل کر کر ٹکڑے کر دیے تھے جنہوں نے حضرت حمزہ کے کام ناک کا ہار بنا کر گلے میں ڈال کر ڈانس کیا تھا اے اللہ ہم نے کسی صحابی کا قتل نہیں کیا اے اللہ ہم نے پرانے پاک کو پھاڑا نہیں اے اللہ جہالت حالت میں آ گئے تھے نادانی میں آ گئے تھے مال کی محبت میں عورت کی محبت کے نشے میں آ گئے تھے مولا تو بیشی کو معاف کر کرنے والا ہندا کو معاف کرنے والا اے اللہ معافی دے دے اے اللہ معافی دے دے مولا ہماری توبہ کو قبول کر لے مولا ہمیں خیر امت بنا دے مولا ہمیں امت وسط بنا دے مولا ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی ہمارے نوجوانوں میں پیدا کر دے اے میرے اللہ پیپو سلطان کو پیدا کر دے میرے اللہ اشرف علی خانوی کو پیدا کر دے قاسم نانوی کو پیدا کر دے مولا ہم رسوا ہو چکے ہیں ہم تباہ ہو چکے ہیں ہم برباد ہو چکے ہیں مولا تیرے در کے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے جہاں ہماری مراد پوری ہو سکے تو دے نہ دے ہم تیرے در پر مر جائیں گے سر پٹک پٹک کر سر پھوڑ لیں گے مولا رحمت کی بھیک دے دے مغفرت کی بھیک دے دے عزت کی بھیک دے دے عزمت کے تاج کی بھیک دے دے مولا آقا کے سامنے اس حالت کے اندر جائیں گے یہ ذلت یہ رسوائی کو دیکھ کر آقا برداشت نہیں کریں گے آقا کے دل کو تکلیف ہوگی اے اللہ آپ بھی ناراض ہو جائیں گے اے اللہ اے اللہ ہدایت کے فیصلے پر دے سنتوں کے فیصلے پر دے ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے مولا بے پردگی دور کر دے ٹی وی کی لادت سے حفاظت فرما دے سوکھ کی لاگت سے حفاظت پروا دے حرام خوری کی اور بے پردگی کی لادت سے اے اللہ ہماری حفاظت پروا دے حضرات اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے جو ہے سابق فاضل مقرر حضرت مولانا ابو الکلام صاحب قاسمی دامن برکات کاتما کی بھی زبانی بڑی قیمت نسائے ہمارے سامنے آئے اللہ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اس اجتماع کے کرنے کرانے والوں کو بے انتہا کامیابی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہدایت کے سر چشمے یہاں پر پھوڑے اللہ تعالیٰ بد نظری سے اور بد امنی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے حضرات ایک دو اعلان ہیں چھوٹے چھوٹے ایک یہ ہے کہ شہر کے ہندوستان اور بیرون ہندوستان جو ہمارے بیانات ہوتے ہیں ان بیانات کی سیڑھی ہم فروخت کے لیے لائے ہیں ویپار مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے یہ دین کی باتیں آپ کے گھروں کے اندر آ جائیں کب کس وقت کس چیز سے ہدایت کے فیصلے ہو جائیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس لیے آپ یہ سی ڈی خریدیں اپنے گھروں کے اندر بجائیں اور اس کی کاپیاں بنا کر دوست و احباب کے اندر آپ تقسیم فرمائیں یا ہماری جو ویب سائٹ ہے سید اندر شاہ قاسمی ڈاٹ کام اس سے بھی آپ بیانات کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بہت سارے ہزاروں بیانات اس کے اندر ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس امت کے اندر جہاں ہزاروں خرابیاں ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آج ہم جو ہے نماز کی طرف قرآن کی طرف رجوع نہیں ہوتے علماء کی طرف بلکہ عاملوں کی طرف پنڈتوں کی طرف رجوع ہوتے ہیں کسی گھر کے اندر نارے لگا ہوا ہے کسی گھر کے اندر لیمو لگا ہوا ہے کسی گھر کے اندر بندش اور تعویذ لگی ہوئی ہے تو ہمارے گھر کے اندر یہ شرک اور کفر اور پلیل اور ناپاک چیزوں سے ہمارے گھر آلودہ ہو چکے ہیں اس کے لیے بڑی قیمتی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مرحمت فرمائی ہے ابو دجانا رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں ان کے زمانے میں شیطان آ کر ان کے گھر میں تکلیف دیا کرتا تھا کبھی دستک مارا کرتا تھا کبھی چیخو پکار کیا کرتا تھا ہمارے حبیب صاحب روحانی جسمانی دونوں حکیم اور طبیب تھے تو جب جا کر شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانا کو ایک تعویذ دی خط دیا کہا کہ اس کو لٹکاؤ تو شیطان نہیں آئے گا وہ خط لے جا کر لٹکایا حضرت ابو دجانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پھر شیطان زندگی بھر نہیں آیا تو وہ خط کا عکس لے کر میں آیا ہوں اور اس کا جو ہے آخا نے جو قد دیا انٹرنیٹ سے نکال کر لایا ہو ایک کی قیمت صرف بیس روپے ہے آپ اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں شرط یہ ہے کہ اپنے گھروں سے ان ناپاک پلی چیزوں کو نکالیں گے تب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعویذ اثر کرے گی ورنہ ایک پیالے کے اندر زمزم بھی ڈالے اور پیشاب بھی ڈالیں تو زمزم گندا ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کد اور ایک گھر کے اندر جادوگروں کی عاملوں کی یہ گندگی خباصت دو چیزیں گھر میں جمع نہیں ہو سکتی پہلے ان کو گھروں سے پاک کیجئے لے جا کر کہیں دفن کر دیجئے جلا دیجئے جو کرنا ہے کیجئے گا اور پھر فریم بنا کر آخا کے اس مبارک تک کو اپنے گھر میں لگائیے ان شاء اللہ شیطانی حصف اور شیطانی حرکات و سکنات سے ہمارا ایمان ہے حدیث کی طرح یہ بھی حدیث ہے کہ ان شاء اللہ اس سے گھر محفوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سنے کو قبول کروائے آمین واقع واقدان الحمد الحمد للہ رب العالمین درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لیں اللہ صلی علی سیدنا وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین اللهم